عبده محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلام على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کے ایک اہم عنوان کی عزت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور ہے حضرات تحریک یہ اصلاح معاشرہ ہے کیا اس تحریر کی ضرورت مسلمانوں کو کیوں آئی یہی دنیا کا آج کا سب سے بڑا عجوبہ ہے جو قوم سیلاب کرنے کے لیے آئی آج وہ قوم پیاسی ہو گئی جو قوم کھلانے کے لیے آئی آج وہ روٹو روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج ہو گئی جو قوم دوسروں کو پہنانے کے لیے آئی آج کی محتاج ہو گئی جو قوم اللہ کے کلام کی حامل ہے اور وہ اللہ کا کلام جس کو آسمان نہ اٹھا سکا جس کو زمین برداشت نہ کر سکی اندی ون کی بات امید رہا بھی رہا وہ ہمارا ہر انسان اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو زمین و آسمانوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ ڈرنے لگے اور اللہ نے اس کلام کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا آقا کی امت کے سامنے پیش کیا وہ ہمارا ہر انسان آقا کی امت نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کو دے لیا یہ کلام کوئی معمولی طاقت والا نہیں یہ معمولی کوئی قوت والا نہیں یہ کلام تعویذ مریضوں کے استعمال کے لیے نہیں یہ دم کا پانی عورتوں کے سینے پر کھڑکنے کے لیے نہیں یہ کلام وہ نہیں جو مردوں کے سراہے پڑھنے کے لیے نازک کیا گیا یہ کلام وہ نہیں جو مسلمان ٹی وی شراب اور سٹے کا دکان کھولے اور اس کے اشتہ کے لیے اور اس کی ٹھنڈی کے لیے کسی زرقری ملا کو اور حافظ کو بلا کر جو ہے قرآن خانی کرائے یہ نہیں ہے وہ کلام اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل پروایا متصدعا من خشية الله لوگو تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے تم اس کی قوت کو نہیں جانتے تم اس کے پاور کو نہیں جانتے اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا لڑائی تو ہو اللہ یہ ریزا ریزا ہو جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا آج یہ قرآن اٹھانے والا مسلمان آج یہ اللہ کی امانت کا حامی مسلمان مل جل کر بیٹھا ہوا ہے کیا بات کرنے کے لیے دنیا کے چپے چپے میں فراڈ پہنچانے کے لیے نہیں دنیا کے ذرے ذرے میں آقا کے طریقے کو پہنچانے کے لیے نہیں وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں ارے خود ننگا ہو وہ دوسروں کو کیا کپڑا پہنائے گا خود بھوکا ہو دانے دانے کا محتاج ہو ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو وہ دوسروں کو روٹی کیا دے گا یہ مسلمان حامل قرآن اللہ کی امانت کا اٹھانے والا یہ زمین منظر کیا دیکھ رہی ہے یہ آس پاس منظر کیا دیکھ رہا ہے یہ حجرات الارض یہ کیڑے یہ مکوڑے یہ پرندے کیوں ہے ہمیں دیکھ کر سوکھتے ہوں گے لانت ہو داڑھی بنانے والوں لانت ہو سوت کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کرنے والوں لانت ہو مسلمانوں جہنم کا لہو پینے والوں جہنم کا پیٹ پینے والوں جھوٹ بولنے والوں اللہ کے گھر کو ایران کرنے والوں سلیمہ گھر کا آباد کرنے والوں میرے رب کی کی و آج اگر کسی مسلمان کو حضرت سلیمان علیہ وسلام کی سمجھ آ جائے حضرت سلیمان علا علیہ نلیہ وسلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے حضرات الف کی زبان سمجھتے تھے جانوروں کی زبان سمجھتے تھے یہ جانے والا گلی میں کتا یہ فضا میں اڑنے والا پرندہ یہ دلوں میں رہنے والے چوہے اور یہ نالوں میں پھرنے والے کیڑے یقیناً ایک داڑھی بنانے والے کبیروں کے منہ پر تھوکتے ہوں گے سوکھ کھانے والوں پر سنیما کی قطاروں میں کھڑنے والوں پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں پر اپنے زمین کا سودا کرنے والوں پر یہ سوکھتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے رب کائنات کو کے اندر برسات نہیں ہو رہی ہے ان حرام دادوں کی وجہ سے ان نبی کے سبداروں کی وجہ سے ان قرآن کے دشمنوں کی وجہ سے ان اسلام اور مسلمان کے دشمنوں کی وجہ سے اے پروردگار عالم ان زمینوں کو ہٹا لے پھر ان کی نحوست کی وجہ سے آج زمین کے اندر خشکی آ گئی ہے میٹھا پانی نہیں آ رہا ہے برسات نہیں آ رہی ہے میرے رب کی زد و جلالت کے قسم اگر تم کسی چوہے کو قسم دے کر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو کسی کو قسم دے کر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو کسی کتے اور کسی گدھے کو قسم قسم دینا چاہ کر کر دے پوچھنا چاہو تو پوچھ لو وہ یہی کہے گا ہاں اس زمین کے اندر لانت کا تو اس زمین کے اندر تباہی اس زمین کے اندر بربادی ان بے نمازیوں کی وجہ سے آئی ہے ان داڑھی بڑھانے والوں کی وجہ سے آئی ہے یہ سوکھ کھا کر اپنی ماں کی آبرو لوٹنے والوں کی وجہ سے آئی ہے یہ رشوت کھا کر حرام کے ل میں پیٹ کے اندر داخل کرنے والوں کی وجہ سے آئی ہے یہ سیاسی کتوں کے پیچھے جیسے آباد کہہ کر اپنے ایمان کا سودا اپنے زمین کا سودا اپنے اکابرین کی قربانیوں کا سودا کرنے والوں کی وجہ سے آئی ہے آج یہ کیا زمین دیکھ رہی ہوگی یا آسمان منظر دیکھ رہا ہوگا کہ مسلمان جو دنیا کے اندر دائی بن کر آیا دنیا میں مولل بن کر آیا کلام پاک کا حامی بن کر آیا خیر امت بن کر آیا وسط امت بن کر آیا مفسر بن کر آیا محدث بن کر آیا فقی بن کر آیا اور دائی بن کر آیا خطیف بن کر آیا وائس بن کر آیا جس کے آنے سے کائنات کے اندر روشنی ہو گئی اور جس کے آنے سے اندھیرے دور ہو گئے جس کے آنے سے برکت کے دروازے کھل گئے اور جس کے آنے سے نہ ہو سکتا کے دروازے بند ہو گئے جس کے آنے سے خیر کے فرشتے اس سرزمین پر نازل ہوتے ہیں اور جس کے آنے سے عذاب دور ہو جاتا ہے آج کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ مسلمان آپس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں جو مادر صاحب مسلمان جو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے جن کے ماں باپ نے جن کی ختنہ کی اور جن کے کانوں کے اندر کوئی رام اور سیتا اور سیتا کے بول نہیں ڈالے گئے اللہ اکبر کے بول ڈالے گئے اور انہیں سنت ابراہیم کے مطابق ختنا کیا گیا پھر کیا وجہ تھی پھر کیا وجہ تھی یہ یہودیوں کا پیشاب پینے لگا یہ عیسائیوں کا پیشاب پینے لگا یہ کیا وجہ تھی یہ کبر کے راستے پر چل پڑا کون تھا اسے دنیا کی پوجا پر مجبور کرنے کے لیے کون تھا اسے عیسائیت کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے کون تھا جہنم کا لہو اور جہنم کا بیچ اسے پینے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ماں پیٹ سے مسلمان ہوا عمر کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے ابو بکر کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے اور عثمان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے علی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے رضوان اللہ تعالیٰ لیکن ایک مرتبہ کلمے کا بوجھ انہوں نے پڑھ لیا کبھی خود کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کبھی شراب کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کبھی دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کبھی کاروبار کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا بس گندگی اور وہ تھے اللہ کی رضا تھی اور وہ تھے اللہ کی رضا اور ان کے درمیان ماں آتی تو ماں کو بھی ختم کر دیتے باپ آتا باپ کا سر قلم کر دیتے دوست آتے تجارت آتی کاروبار آتا ملک آتا قبیلہ آتا ماجرا آتا خاندان آتا کوئی نہیں روک سکتا تھا ان کو اللہ سے ملنے کے لیے ان کو جنت میں جانے کے لیے ان کے حروں سے ملاقات کے لیے انہیں عرض کے سائے تک پہنچانے کے لیے آج مسلمان دولت کا پجاری ہو چکا ہے آج مسلمان کاروبار کا پجاری ہو چکا ہے آج کا مسلمان مسلمان عورت کا پجاری ہو چکا ہے آج کا مسلمان اولاد کا غلام ہو چکا ہے آج کا مسلمان کا نعرہ کبھی نعرے بلند کیے جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے تھے کبھی مسلمانوں کے گھروں سے کلام پاک کی تلاوت کی سدائیں بلند ہوتی تھی کبھی ان کے گھروں سے ذکر کار کی سدائیں بلند ہوتی تھی درود پاک کی سدائیں بلند ہوتی تھی آج دنیا دنیا مر رہا ہے مال کیسے کمائے جائیداد کیسے بنائے زمین کیسے ہٹتے اور تجوریاں کیسے بھریں ہر جگہ اللہ کو تم المقابل کلّا صوفا تالمول تم و کلّا صوفہ تالبول اللہ کہتے ہیں تمہیں غافل کر رکھا ہے مال مال کی کثرت نے اور مال کی طلب نے حتیٰ سر تم المقابل جب تک کفن کے اندر سکتے نہ جاؤ گے کفن کی گھاٹی نہیں پڑے گی اور جب تک قبر کی مٹی تمہاری منہ کے اندر نہیں گرے گی اور تمہارے آنکھوں پر قبر کی مٹی نہیں گرے گی حتیٰ سر تم المقابل قبروں کو جانے تک تم مال کے گن گاتے رہو گے دولت کے گن گاتے رہو گے کبھی اس امت کا نبی مالداروں کے سامنے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے سامنے یہ دعا سکھائی تھی اللہ ہونا آئی واہ بھی اتنی مسکینہ وحجرنی فی زمرت المسا کی اے اللہ اگر تو چاہتا عہد کے پہاڑ کو سونا بنا کر میرے قدموں کے نیچے ڈال دیتا اے اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کا تو مجھے مالک بنا سکتا تھا اے اللہ تو جنت کی خزانے کی شادیاں میرے ہاتھ میں دنیا میں دے سکتا تھا لیکن اے اللہ میری امت کے لیے میں دعا سکھا کر جا رہا ہوں اللہ عمر اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا مسکین بنا کر زندہ رکھنا وہ اے مسکین اگر دنیا سے مجھے رخصت کرنا تو مجھے مسکینی کی موت دینا نہ صرف زندگی آپ نے مانگی مسکینی کی نہ صرف یہ کہ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور اس مثال کو مانگا کہ آپ مسکینی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر دعا کی وہ چرنی بھی زمرت المساکین اے اللہ قیامت کے مجھے بلڈنگوں والوں کے ساتھ نہیں اپارٹمنٹ والوں کے ساتھ نہیں کروڑ پتیوں کے ساتھ نہیں ارب پتیوں کے ساتھ نہیں دولت میں گھمن کرنے والے مال میں تکبر کرنے والے ریا کاری کرنے والوں کے ساتھ نہیں وہ کی <coughs> مساکین اے اللہ دنیا میں جو غریب پیون کے کپڑے پہنا کرتے تھے ایک وقت کا کھانے کے بعد ایک وقت کے محتاج ہوا کرتے تھے اور ان کو کوئی اپنی مجلس کے اندر جمع کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا مولا ایسے بلال کے ساتھ ایسے سمیا کے ساتھ ایسے غریبوں کے ساتھ ایسے مشکلوں کے ساتھ قیامت کے دن میرا حجر لانا جس نبی نے اس جس امت کے لیے یہ دعا سکھائی آج جس امت کا نعرہ کیا ہے مان دولت روپیہ پیسہ حکومت سلطنت عہدہ اسی کا کتا ہے اب اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اب دنیا جیفا فرمایا گیا کہ دنیا ایک مردار چیز ہے وہ ساری لوہا کتاب اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے آج یہ امت غیر امت کا لقب پانے والی امت وسط کا لقب پانے والی کتوں کی سب میں داخل ہو چکی ہے آج یہ امت اس لیے نہیں بیٹھ رہی ہے کہ اس امت یہ امت غیروں تک کیسے دین پہنچائے کیسے اسلام پہنچائے دنیا کے چپے چپے میں آخا کی سنتیں کیسے عام کرے آج دنیا پیاسی ہے آج دنیا محتاج ہے اللہ کے قرآن کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی آج دنیا ترقی سے تنگ آ چکی ہے آج دنیا مالی حوث سے تنگ آ چکی ہے آج کی عورتیں بے حیائی سے تنگ آ چکی ہے آج کی عورتیں دنا سے توبہ کرنا چاہتی ہیں آج کی عورتیں بے پردگی سے توبہ کرنا چاہتی ہیں آج یہود آج نسارا آج عیسائی آج کا کافر آج کا مشرق میرے رب کی و جلالت کی قسم حکومت سے اس کی پیاس نہیں بج رہی ہے سلطنت سے اس کی پیاس نہیں بج رہی ہے مال و دولت سے اس کی پیاس نہیں بج رہی ہے وہ کلمہ چاہتا ہے وہ توحید چاہتا ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا چاہتا ہے اور آج کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والا واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنا چکا ہے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا چکا ہے ٹونی بلیر کی ایک طرف گالیاں دیتا ہے اور دوسری طرف نہار پہ ٹونی بلیر کا چہرہ بناتا ہے ایک طرف امریکہ کے کچھ کا پتلا جلاتا ہے جب امریکہ کے کتے پرانے کریم پر گولیاں برساتے ہیں اور پرانے کریم کی توہین کرتے ہیں سال میں دو سال میں ایک مرتبہ مسلمان جلوس نکال کر بج کا پتلا جلاتا ہے ٹونی بلیر کا پتلا جلاتا ہے اور وہی جلانے والے بج کا لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں ٹونی بلیر کا لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں ان کی تحریف اور ان کے تمدن کو اپنائے ہوئے رہتے ہیں اگر بج ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے شاید اس کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہو اگر کچھ داڑھی مٹاتا ہے شاید اس کا دھرم اس کی اجازت دیتا ہو اے مسلمان تو پیران پیر کا ماننے والا تو اولیاء اکرام کے دامن کو تھامنے والا تیری ماں کے پاس صحیح مانوں میں تیرا باپ آیا ہوا ہے اور صحیح سے تو پیدا ہوا ہے اور صحیح مانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلیمہ پڑھنے والا ہے ولیوں میں ایک ولی بتا دے جو داڑھی مڈانے والا ہو صحابہ میں ایک صحابی بتا دے جو داڑھی مڈانے والا ہو پیغمبروں میں ایک پیغمبر بتا دے جو داڑھی مڈانے والا ہو کس خبیب نے تجھے کہا کس حرام صاحب نے تجھے کہا دیکھ جماعتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے مسلکوں کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ اختلاف فاتحہ میں کہلم میں چھٹی میں عرف میں قوالی میں جماعت کے جانے میں نہ جانے میں چادر چڑھانے میں نظرانے کی بھینٹ چڑھانے میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے داڑھی مڈانے والے کتے نماز چھوڑنے والے اور اللہ کے دین سے انحراف کرنے والے آقا کی سنتوں کے مذاق اڑانے والے تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی نہ فرید الدین گن چکر تجھے بنا دیں گے نہ تجھے نظام الدین اولیا بنا دیں گے نہ تجھے دابق کلی علی بنا دیں گے نہ تجھے پیران پیر بنا دیں گے نہ تجھے جنید بغدادی بنا دیں گے تجھے مشرق سے لے کر مغرب تک تجھے شمال سے لے کر جنوب تک تجھے سات زمین کے نچلے حصے سے لے کر عرش تک میرے رب کی قیزت و جلالت کی قسم ایسی سو زندگیاں لے اپنے آبا اور اجداد کو بلا لے کسی کا دامن تجھے نہیں ملے گا تو کتوں کی طرح کہ دامن نہیں چھوڑیں گے پیرانے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے داڑھی منڈانے والوں کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن تو دور کی بات میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ایسے منہوس کو پیشاب کا خطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا کے بہانے کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا کہاں بھاگا چلا جا رہا ہے کب تک تو بھاگتا رہے گا کیا موت نہیں آنے کی کیا تیرا باپ داڑی مڈا نہیں مرا کیا تیرے علاقے کے اندر رشوت لینے والے مرتے نہیں کیا تیرے علاقے میں سوت کھانے والے مرتے نہیں کیا تیرے علاقے کا قبرستان ویران ہو چکا ہے کیا تیرے علاقے میں بسار غسل دینے والا مردوں کو نہلانے والا اب بیکار بیٹھا ہے کیا تیرے علاقے میں کبن کے بیچنے والے اب فخر فاقہ کر رہے ہیں کبن بک رہا ہے قبرستان آباد ہو رہا ہے مردوں سے قبریں بھر رہی ہیں تو بھی ایک دن مرے گا کلو نفسی الموت تجھے کہیں بنا نہیں ملے گی کسی ولی کے دربار میں بھی نہیں کسی پیغمبر کے دربار میں بھی نہیں آج یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ مسلمان داڑھی مٹاتا ہے مسلمان سود لیتا ہے مسلمان شریعت شریعت کا مذاق کرتا ہے مسلمان اللہ کے احکامات کو کچھ ڈالتا ہے اگر ہندو یہ کام کرے وہ کتا کھائے وہ سور کھائے اگر ان کے دھرم کے مطابق وہ وہ آغاز کرے چلو ان کا دھرم ان کا ان کی کتاب اور ان کے پنڈت اور ان کے گرو شاید اس کی اجازت دیتے ہو لیکن مسلمان کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کے اندر کہاں تجھے حکم ملتا ہے گھروں کے اندر ننگا ناچ رکھنے کا کون سے مسلمان کا گھر جس گھر کے اندر ٹی وی نہ بچی ہو جس گھر کے اندر موسیقی نہ ہو جس گھر کے اندر گانا بجانا نہ ہو جس گھر کے اندر داڑھی منڈے نہ ہو جس گھر کے اندر بے پردہ عورت نہ ہو یہ دنیا میں دوپٹے دینے آیا تھا یہ دنیا میں حیا تقسیم کرنے آیا تھا یہ دنیا کی عورتوں کی عزت اور آبرو بچانے آیا تھا آج یہ اپنی عورتوں کو اپنے خاندان کے مرحومین کے پاس بھیجتا ہے میک اپ کرا کر بھیجتا ہے جس مردے کو دیکھ کر کلیجا کام جاتا ہے اپنی موت کی یاد تازہ ہوتی ہے اپنی خبر کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اچھو کا پتا پانی ہو جاتا ہے فرون جب موت کو دیکھا وہ کلیما پڑھنے لگا وہ فرون ستر ہزار شہروں پر جس کی حکومت تھی وہ فرون جس کی فوج پچہتر لاکھ تھی وہ فرون جو زمین کے اندر تنہا بادشاہ تھا جب ملک الموت کو سمندر کے پیڑوں کی شکل میں دیکھا جب اس نے موت کے پیغام کو دیکھا جب اس نے اللہ کی خزا کو دیکھا جب اس نے اللہ کے اجل کو دیکھا تو کہنے لگا علماء بیٹے ہیں پوچھ لیجیے آمن تو برف موسا ہارون وہ کہنے لگا میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں پھر موت کو دیکھ کر سہج گیا آج کا مسلمان کمینہ حرام زیادہ ہوگا جو جس کا باپ قبرستان کے اندر مرا پڑا ہے جس کا دادا مرا پڑا ہے جس کی دادی مری پڑی ہے سلیما کو جاتے ہوئے اپنی لیلا اور اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے حرام کاری کے لیے جاتے ہوئے راستے میں قبرستان کی دیوار آتی ہے ہے بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا سامنے نظر آ رہا ہے دیوار کے بعد باپ کی خبر ہے ماں کی خبر ہے اجداد کی خبریں ہیں کل اگر یہ کلیلے کی موت مرتا ہے یا مر سکتا ہے تو شاید اس کی بھی خبر قبرستان کے اندر ہو لیکن وہیں پر کھڑے ہو کر جو مسلمان قبرستان کی دیواری سے لگ کر کافروں چماروں کی طرح پیشاب کرے اب دنیا کی کون سی تقریب دنیا کا کون سا خطبہ دنیا کی کون سی و نصیحت اس کو ہدایت کی طرف لا سکتی ہے ماں کی خبر اسے راہ راست پر نہ لا سکے باپ کی خبر اسے راہ راست پر نہ لا سکے اسے نماز کو نہ لے جا سکے اسے بسترا چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکے اب ایک ملا کی تقریر کیا اثر کرے گی قرآن کریم کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے چودہ سو سال اس اسلام پر بیت چکے آج مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں آقا کے طریقوں کا نظام میرے رب کی قسم نہ اسرائیل اڑاتا ہے میرے رب کی قسم نہ یہودی اڑاتے ہیں نہ جو ہے کافی اڑاتے ہیں انہیں ہمت نہیں دنیا میں کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے دنیا میں کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو خدا کی نشانیوں کا ٹھٹا کرے دنیا میں کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو آقا کی طرف دیکھ کر انگلیاں اٹھائے آقا کا کارٹون بنائے مسلمان بہت ہو گیا بہت ہو گیا جہنم کا لہو بہت پی لیا دیکھ ہر انسان اتنا کھائے جتنا اس کا ہاضیمہ ہو ہاضیمے سے زیادہ کھاتا ہے دس شروع ہو جاتے ہیں خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہے انفیکشن فوڈ انفیکشن شروع ہو جاتا ہے بریڈ کینسر آنے لگتا ہے بہت رہو لیا جہنم کا تو بہت تو نے جہنم کا خون پی لیا بہت شیطان کا پیشہ پی لیا اب الٹیاں آنے لگی ہے یہود کو نسارا کو عیسائیوں کو اسلام مسلمان دشمنوں کو میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم وہ قرآن سے ڈرنے والے تھے وہ کعبے سے ڈرنے والے تھے وہ مسجدوں سے ڈرنے والے تھے وہ داڑیوں سے ڈرنے والے تھے اور آج بھی آج بھی جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے جو امریکہ اپنے آپ میں انا ربکم ملانا کہتا ہے اسے نہ بم سے ڈر ہے نہ کسی ہتھیار سے ڈر ہے نہ کسی انگاروں کا ڈر ہے نہ کسی برسات کا ڈر ہے نہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈر ہے اگر ڈر ہے میرے رب کی و جلالت کی قسم ایک ملا عمر کی پکڑی کا ڈر ہے ایک اساوا کی داڑھی کا ڈر ہے اتنے ہتھیارات رکھنے والا اتنی صحیح اور ٹیکنالوجی کے اندر مہارت رکھنے والا مسلمان میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم تیرے ایمان کی وجہ سے تیرے اسلامی قوت کی وجہ سے اور تیرے آقا کی غلامی کا تو اپنے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے یہود خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کے مسلمانوں کے مکانوں کو جلائے مسلمانوں کے دکانوں کو جلائے مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹے مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر بیت المقدس کے اندر یہ اسرائیلی کتے جوتے پہن کر جائے ان کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی ان کی ماں نے کوئی بچہ ایسا جنم نہیں دیا تھا ان میں ہمت نہیں تھی کہ بابری مسجد کو شہید کرے ان میں ہمت نہیں تھی کہ محراب اور ممبر کی جگہ رام للہ کی مورتی رکھے ان میں ہمت نہیں تھی کہ گجرات کے اندر ایک رات میں ساڑھے نو سو مساجد اور دینی اداروں کو شہید کرنے مسلمان یہ تو وہ قوم تھی کہ ان کے بچے بیمار ہوتے ہماری مسجدوں کے حوضوں سے پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے مسلمان یہ وہ قوم تھی ہماری ملاؤں کے پاس ان کے لوگ تعداد اور گنڈے کے لیے آیا کرتے تھے مسلمان اجمیر کی درگاہ گواہ ہے مسلمان فادا نظام الدین کی درگاہ گواہ ہے حضرت ٹیپو سلطان کا مقبرہ گواہ ہے مسلمان تب المستان کا مقبرہ گواہ ہے اپنوں سے زیادہ غیر ہمارے اقادرین کو مانتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو نے ان کو راستہ بتایا کارخانے کا محافظ کارخانے کا مین جب تک جگتا رہتا ہے جب تک چوکنا رہتا ہے کوئی شور چور راستے سے کارخانے میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا جب تک کہ خود کارخانے کا محافظ جب تک کہ کارخانے کا واجف چور راستہ نہ بتائے اس وقت تک چور چوری نہیں کر سکتا ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا مسلمان تو نے گاڑی مٹا کر بتایا کہ اسلام میں رہ کر یہ چوری کا دروازہ ہے تو نے ضلع کر کر بتایا کہ اسلام میں رہ کر یہ ضلع کا دروازہ ہے تو نے زینب رقیہ گوسل نامی عورتوں کو برقع پہنا کر ضلع کے اڈے میں بھیج کر بتایا کہ مسلمان عورت اتنی بھی گر سکتی ہے تو کھا کر بتایا ہماری ماں کی آبرو لٹ رک سکتی ہے تو رشوت لے کر بتایا اس راستے سے چور امریکہ داخل ہو سکتا ہے تو اپنی ماں اور بہنوں کو ننگا کر کر بتایا کہ اس طریقے سے تم ہماری تحریر کو چھین سکتے ہو ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر کو چھین سکتے ہو مسلمانوں کی تاریخ ایک وقت موتی سولی پر لٹکا کر کہا گیا کہ آخا کا قتل کرو آقا کو گالیاں دو آخر میں کہا گیا کہ کم سے کم آقا کی طرف دیکھ کر پھونک دو لیکن کہا کہ مجھے سوری پر لٹکا دو میرے قسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن آقا کی ذات کی طرف اور آقا کے قبلے کی طرف میں سوکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ایک وقت تو وہ تھا اور آج کیا نظر آ رہا ہے صبح میں مساجد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے سنیما گھروں میں سنیما اڈوں میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے <coughs> بازاروں میں نوجوان سٹا کھیلنے والے جوا کھیلنے والے شراب پینے والے سنیما دیکھنے والے ٹی وی گھومنے والے رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والے یہ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے مسلمان تو نے ان کو بتایا کہ وہ ہمیں دہشت گرد کہیں تو نے انہیں مجبور کیا ہمارے مدرسوں پر چھاپے مارے تو نے ان کو مجبور کیا ہماری مساجد کی طرف انگلیاں اٹھائے تو نے انہیں مجبور کیا کہ ہمارے اللہ کے قرآن کو بنزیر کے چمڑے کے اندر رکھ کر جلائے تو نے انہیں اشارہ دیا ہم جب اللہ کے گھر کو ویران کر سکتے ہیں اے دشمنوں تم جو چاہے کر سکتے ہو ہم جب اپنی عورتوں کو بے حیائی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ موتا کے پاس بھیج سکتے ہیں بازاروں میں بھیج سکتے ہیں شادی اور نکاح اور ولیمے کی میں بھیج سکتے ہیں تو تم نے کہا آؤ ہمارے گھروں کے اندر آ کر ہماری عورتوں کی آبرو کو لوٹو ہماری بہنوں کی عزتوں کو لوٹو ہماری بہنوں کی عزتوں کو لوٹو تو نے چور دروازے کھولے آج پھر تو چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے جو امن کا پیامبر تھا جو امن کا پیغام لے کر آیا جو دنیا سے فساد ختم کرنے کے لیے آیا جو زمین کے اندر گننے والی عورت کو ماں کا رتبہ دیا جو زمین کے اندر زندہ سفن ہونے والی عورت کو بیوی کا رتبہ دیا ماں کا رتبہ دے کر بتایا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے بیوی کا رتبہ دے کر بتایا تو مرد کا آدھا ایمان ہے بہن کا رتبہ دے کر بتایا تو بھائی کے ایمان کے بچانے کا اور اس کی عزت اور عزت کو بچانے کا وسیلہ ہے بیٹی کا رتبہ دے کر بتایا کہ تم ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے آج یہ مسلمان کس مقام پر کھڑا ہے دو رکعت فجر کی نماز کے بعد ایک گڈا کھڑا ہوتا ہے ایک داڑھی مڈا کھڑا ہوتا ہے اور وہ عورت جو رحمت بن کر آئی وہ اسلام جو عورت کے لیے باعث سے رحمت بن کر آیا گننے والی عورتوں کو ماں کا مقام دیا ماں کا رتبہ دیا بہن کا رتبہ دیا بیوی کا رتبہ دیا آج کھڑے ہو کر افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ جناب میری دو بیٹیاں ہیں ان کا نکاح کرنا کہتا نہیں کہتا بیٹیاں ہونا چہرے پر چھری نہ کر جو بیٹیاں سے رحمت دی ان بیٹیوں کا حوالہ دے کر غیروں کے سامنے بھی مانگ رہا ہے آپ کے ہلکے کے یم اے کے لیے یم اے کے سامنے کتنی غریب عورتیں کتنے غریب مسلمان جا کر بھیک مانگ کر آئے کیا صاحب ہمارے گھر میں پانچ بچیاں ہو گئی ہمارے گھر میں لڑکی کی شادی ہے کس نے اس مسلمانوں کا بھانڈا غیروں کے سامنے کو کھولا کیا اسلام لڑکی کو بائیس بوجھ سمجھتا ہے یہ بوجھ ہے مسلمانوں کے لیے حضرت فاطمت رضی اللہ آخا کے لیے بوجھ تھی حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی بیگم صاحبہ حضرت کے لیے بوجھ تھی کیا سبق دے رہا ہے مسلمان آج کا میری چار لڑکیاں ہیں میں غریب ہوں بھیک مانگ رہا ہے غیروں کے پاس جا رہا ہے جو چیز بھائی سے رحمت دی وہ چیز عذاب بنا کر آج غیروں کے سامنے پیش کر رہا ہے کون آج اسلام پر رسوا کرنے والا کون اللہ کے قرآن کو شرمندہ کرنے والا کون آج نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا میں کہتا ہوں دہشت گردوں کی اگر امریکہ کو تلاش ہے دہشت گردوں کی اگر برطانیہ کو تلاش ہے دہشت گردوں کی اگر جو ہے دنیا کی ملٹری اور اقوام عالم کو تلاش ہے تو وہ مسلمانوں کے مدرسوں پر چھاپے نہ مارے مسلمانوں کے مدرسے قال اللہ قال رسول سکھاتے ہیں مسلمانوں کے مدرسے تہذیب کے امن کے گہوارے ہیں مسلمانوں کے مدرسے حیوان صفت انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے کلام ڈالتے ہیں مسلمانوں کے مدرسے بچوں کو بڑوں کی تحقیق سکھاتے ہیں مسلمانوں کے مدرسے اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام سکھاتے ہیں مسلمانوں کے مدرسے امانت سکھاتے ہیں دیانت سکھاتے ہیں اخلاق سکھاتے ہیں کیریکٹر سکھاتے ہیں اے دنیا کے وہ لوگوں جو دہشت گردوں کی تلاش میں ہو تمہیں تم اپنا وقت مدارس پر چھاپے مار کر تم اپنا وقت ملاؤں کی طرف دیکھ کر تصویر کے دادوں کی طرف دیکھ کر مساجد کی طرف دیکھ کر دادلوں کی طرف دیکھ کر انار کے درخت کی طرف دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو لو ایک وقت وہ آئے گا کچھ دنوں کے لیے انتظار کرو یہ مدرسے یہ مسجدیں یہ اصلاح معاشرہ کے اجلاس تمہیں دہشت گرد مرد اور دہشت گرد عورتیں دے دیں گے ان کو تم سولی پر لٹکا دینا ان کو تم کالے پانی کی سزا دے دینا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کسی کتے کو کھلا دینا کسی جانور کو کھلا دینا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کسی کھڈے کے اندر ڈال دینا لوگوں خبردار ہوشیار داڑھی داڑی والے نماز کو چھوڑنے والے اپنے گھر کو سے آباد کرنے والے ناٹکوں سے آباد کرنے والے رنڈیوں کے ناچ گانے سے آباد کرنے والے اب تیری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب تیری تباہی کا وقت آ چکا ہے اب تیری بربادی کا وقت آ چکا ہے ایک وقت وہ آئے گا میرے رب کی ست و جلالت کی قسم اسلامی مملکت کا پرچم پورے عالم کے اندر لہرائے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ عدالتوں کے اندر فیصلے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوں گے ایک وقت وہ آئے گا کہ لائر کالا کوٹ نہیں پہنے گا شیروانی پہنے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ لائر ہاتھ کے اندر لا کی کتاب نہیں رکھے گا سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دانے ہاتھ کے اندر حدیث پاک ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق جج جو بیٹھے گا تو ایک مشکل داڑھی ہوگی ایک بڑا امامہ ہوگا اور اس کے سامنے سیاہ سکتا کی کتابیں ہوں گی اور عیم اربا کے فتاوا عیم اربا کے خزا خزایا اور راشدین کے فیصلے ہوں گے داڑھی بڈے حرام دادے اللہ کے دین کو قربان کرنے والے مسجد کو ویران کرنے والے اپنے گھروں کو گانے بجانے سے رنڈیوں کی موسیقی سے آغاز کرنے والے تیری تباہی کا وقت آ چکا ہے تیری تیری بربادی کا وقت آ چکا ہے ان عدالتوں میں تجھے دنیا کا دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا ان عدالتوں میں تیری ماں تیری بیٹی اور تیری بہن جو بے پردہ بازاروں کے اندر سور ملی ہری لالی اور لپسٹک لگا کر جا رہی ہے دہشت گرد عورت بنا کر پیش کیا جائے گا اے دنیا کی ملٹری اے امریکہ کی ملٹری خواہ بخواہ اس غریب ملک پر تو ڈاکہ ڈال رہی ہے افغانستان میں تجھے کیا ملے گا تورا بورا میں تجھے کیا ملے گا تجھے عراق میں کیا ملے گا آ میں تجھے ان غلامان محمد کے اندر داڑھی منانے والے دہشت گرد تجھے دوں گا نماز چھوڑنے والے دہشت گرد تجھے دوں گا بے پردگی کرنے والی دہشت گرد عورتیں تجھے دوں گا سود لے کر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا دہشت گرد میں تجھے دوں گا یہ حقیقی بانوں میں دہشت گرد ہیں مدرسوں میں تجھے کیا ملے گا تجھے ایک پتلی دال ملے گی ایک لگی روٹی ملے گی ایک گوریا ملے گا کفن ملے گا کچھ نہیں ملے گا اپنا وقت ضائع مت کر جو محمد کا نہ ہو سکا وہ ملک کا بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنی ماں کا بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے خاندان کا بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے قبیلے کا بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے جو ہے آپ کا بھی نہیں ہو سکتا اس لیے آخا کے اتنے احسانات کے باوجود آخا کی اتنی قربانیوں کے باوجود جو آخا کا ہو سکا اے امریکہ کی ملٹری لے اس کو پکڑ کر لے جا دنیا کا ایک نمبر کا یہ دہشت گرد ہے جس کو گانا تو آتا ہے جس کو جو ہے کرکٹ کا ریکارڈ تو یاد ہے جسے سنچریاں یاد ہے جسے جس نے کس نے کس نے وکٹ لیے یاد ہے جسے یہ پتا ہے کہ کون سی فلمی ہیروئن کی پیٹ کے اندر کس کا نسخہ پل رہا ہے کون سا حمل چل رہا ہے لیکن جسے یہ پتا نہیں آقا کے والد کا نام کیا ہے آقا کی والدہ کا نام کیا ہے آقا ہجرت کب کیے آقا کی سنتیں کیا ہیں آقا کا طریقہ کیا ہے نماز چھوڑنے پر نوسطیں کیا ہیں نماز پڑھنے سے برکتیں کیا ہیں امریکہ آ جا اس دہشت گرد کو پکڑ کر لے جا امریکہ آ جا یہ شرابیوں کو پکڑ کر لے جا امریکہ آ جا یہ بے پردہ رنڈیوں کو پکڑ کر لے جا آقا جب تک بکیت میں تھے ابو جہل آپ کا دل جھکا رہا تھا اتبا آپ کا دل جھکا رہا تھا شیوا آپ کا دل جھکا رہا تھا آقا نے یہ سوچا مکے والے میری بات نہیں مانیں گے آقا تائف کی سرزمین کے اندر گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید تائف والے کی لے کر آئے لیکن جواب میں سلام کے جواب میں پتھر پڑے آقا کا جو ہے سارا جسم لہو لہان ہو گیا آقا کے جو ہے جوتے آپ کے قدم مبارک سے چپک گئے مکے سے مدینہ گئے ہجرت کر کر کہ شاید یہاں پر راحت ملے گی یہودی آپ کو تنگ کیا کرتے تھے نسارا آپ کو تنگ کیا کرتے تھے اور وہاں آپ آسمین کے سام بن کر آپ کو تنگ کیا کرتے تھے آقا کی زندگی کا کوئی لمحہ امن سے نہیں گزرا چین سے نہیں گزرا سکون سے نہیں گزرا نبوت سے ملنے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی یہود کبھی نصارہ کبھی عیسائی کبھی عبداللہ ابن ابئی ابن سلوس کبھی ادبا کبھی شیوا کبھی ابو لہد کبھی ابو جہد برابر آپ کو ستاتے رہے آخا دنیا سے پردہ فرما کر روزے متحرہ کے اندر گئے اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخا روزے متحرہ کے اندر ایسے ہی حیات ہیں جیسے کوئی زندہ بلکہ اس سے زیادہ حیات آخا کو احوال اخبار کے اندر عالم فرز کے اندر حاصل ہے اسی لیے آخا کے روزے پر اگر کوئی مسلمان سلام پڑتا ہے تو جیسے کوئی زندہ سلام کا جواب دیتا ہے آخا بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور آخا دور کے درود و سلام کو فرشتوں کے ذریعے سے سنتے ہیں آج یہ داڑھی مڈا کر کمینہ آج یہ سوٹ لے کر آج یہ اپنے گھروں کو رنگیوں کے ناچ گانے سے آباد کر کر یہ آقا کا دشمن بن کر آقا کے دل کو پہنچا رہا ہے جو آقا کا نہ ہو سکا جس آقا کی اس امت کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں دن میں رات میں پہاڑوں کے غاروں میں سفر میں حضر میں جب بھی آپ کہاں دعاؤں کے لیے اٹھتا تھا اس امت کے لیے اٹھتا تھا ربی حملی امتی ربی حملی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا کیا سلا دے رہی ہے آج یہ امت داڑھی مڈا کر کیا سلا دے رہی ہے تصویر کا مذاق کر کر کیا سلا دے رہی ہے نماز کا ٹھٹا کر کر کیا سلا دے رہی ہے اللہ کے گھر کو ویران کر کر کیا سلا دے رہی ہے رنڈی خانوں کو آزاد کر کر کیا سلا دے رہی ہے شراب خانوں کو آزاد کر کر کیا سلا دے رہی ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر بش کا چہرہ بنا کر ٹونی ولیئر کا چہرہ بنا کر اسرائیل کا چہرہ بنا کر جس کو میرے رب نے کہا یا لا اے ایمان والو یہ یہ یہود یہ اہل کتاب تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ان کی تفریح کو نہ اپناؤ ان کے تمدن کو نہ اپناؤ ان کے کلچر کو نہ اپناؤ ان کے چہرے کو نہ بناؤ اس جیسا لباس نہ پہنو آج کا مقدار مسلمان ان یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا کر اس کا چہرہ بنا کر آخانہ مکے میں راحت سے آخانہ مدینے میں راحت سے آخا روزے متحرہ میں گئے وہاں بھی آج کا مسلمان داڑھی بڑھا کر پہنچتا ہے آج کی عورت بے پردہ پہنچتی ہے آقا کے دل کو ٹھیک پہنچتا ہے آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اے اللہ کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے میرے نواز شہید ہو گئے اے اللہ کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں تاج کی سرزمین کے اندر پتھر کے مار کھایا اے اللہ کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اے اللہ کیا یہ امت ہے کہ جب نہیں حضرت جعفر کے گھر گیا اور حضرت جعفر کے چار بیٹے آ کر مجھے لپٹ گئے حضرت عزمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت جعفر کی بیگم صاحبہ ہیں وہ پوچھنے لگی آخائے صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹی میں روٹی کے لیے آٹا گوند رہی تھی روٹی پکانے کی تیاری کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر حضرت جعفر ابھی جو ہے میدان جہاد سے تکلیف لائیں گے آقا اور حضرت جعفر ایک دسترخوان کے اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے بچے ابو جان کے انتظار کے اندر نظریں بچھائے ہوئے ہیں پل بچھائے ہوئے ہیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آخا جعفر کا کیا ہوا جعفر کا کیا ہوا کیا قربانی دی کمیلے داڑھی بڑھانے والے سلیما کو آباد کرنے والے مسجد مدرسے کا چندہ ہوتا ہے تیرا دل اطیک جاتا ہے تیرا دل چھوٹا ہو جاتا ہے تو نے رنڈی خانوں کو آباد کر دیا فلموں میں کام کرنے والوں کو امیر بنا دیا کروڑ پتی بنا دیا تو فلم ڈائریکٹر کو پروڈیوسر کو رنڈی خانوں کو آباد کرنے والوں کو شراب کے کارخانے چلانے والوں کو تو نے کروڑ پتی بنا دیا کھڑپ پتی بنا دیا کیا ملا تجھے کیا ملا تجھے کیا احسان کیا ان حرام دادوں نے ان دین اسلام کے دشمنوں نے ان نبی کے غداروں نے کیا تجھے میڈل دیا کیا تجھے انعام دیا کیا تجھے اوارڈ دیا کیا ملا تجھے آخا نے پوچھا نہیں ادھر کرنا ان کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا جعفر کا کیا ہوا آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے گود کے اندر چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت اسما آٹا گون رہی ہے روٹی پکانے کے لیے سوچئے کیا ماحول ہوگا کیا منظر ہوگا آقا نے فرمایا اسما اسما اب تیرے شوہر جعفر سے ملاقات جنت ہی میں ہوگی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر یہ چیز ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی آقا سوچتے ہوں گے اس امت کے بننے کے لیے حضرت اسما کا خون لگا حضرت جعفر کی شہادت کا خون لگا حضرت جعفر کے بیٹے چڑھ پہ حضرت جعفر کے بیٹے بل کے حضرت خباس اتنے عرض کی پیٹ کو سرخ جو ہے لوہوں سے لوہوں کو تبا تبا کر سرخ کر کر پیٹ کو داغا گیا آج یہ امت جس کے لیے بدر کا مارکا قائم ہوا آج یہ امت جس کے لیے بہت کا مارکا کا قائم ہوا آج یہ امت جس کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر تین تین دنوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے آج یہ امت جس کے لیے اما عائشہ کہتی ہیں ایک چاند میں دیکھ لیتی دوسرا چاند میں دیکھ لیتی تیسرا چاند میں دیکھ لیتی لیکن میرے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی آج یہ امت جس کے لیے آخا کے پردہ پروانے کے بعد صحابہ کرام زیارت کے لیے آئے تو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کفن میں لپٹا ہوا تھا اور کمرہ تاریخ تھا اور کمرہ چھوٹا تھا صحابہ شرام کیا اما عائشہ چراغ کیوں نہیں جلاتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ گھر کے اندر جب میرے آقا میرے مولا دنیا سے پردہ پردہ گئے چراغ تو تھا لیکن اس چراغ میں چلنے کے لیے ایک نہیں تھا اس امت کے لیے اتنی قربانیاں دی اور تمہیں کیا ملتا ہے آقا کے چہرے کا مذاق کر کر تمہیں کیا ملتا ہے آقا کے لباس کا مذاق کر کر کون سے کرکٹر نے آج مسلمانوں کو انعام دے دیا کون سے فلم میں کام کرنے والی رنڈی نے آج مسلمان عورت کو انعام دے دیا تم نہیں جانتے کہ اسلام کا حیا سے کتنا تعلق ہے اسلام کا شرم سے کتنا رشتہ ہے حیا کے بغیر ایمان نہیں ایمان کے بغیر حیا نہیں کیا تم نہیں جانتے الحیا شعبت من ایمان جو ایمان جو اسلام حیا کی یہ تعلیم دیتا ہو آج ان مسلمان عورتوں کی شادی کی محفل کے اندر عورتیں کیسے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور بازاروں میں عرس کے موقع پر شاپنگ کے موقع پر اور دوسری تقریبات کے موقع پر کس طریقے سے آج کی عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں آقا نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا خوشبو لگا کر بے حیائی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ نا محرموں کے مجمے سے گزرنے والی عورت بازاری عورت کی طرح ہے رنڈی عورت کی طرح ہے یہ آقا کا سفر بات ہے یہ کسی جوبن کے عالی اور یہ کسی رضا خانی مفتی کا فتوا نہیں آقا کا فرمان تھا نبی کا فرمان تھا آج کی عورتوں کی حالت کیا ہو گئی جس کو آقا نے چودہ سو سال پہلے اپنی شخص نبوت سے اپنے سراست ایمانی سے دیکھ لیا آقا نے فرمایا رکا کا سیاتی آریات بہت ساری عورتیں قرب قیامت میری امت کے اندر پیدا ہوگی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت کے اندر وہ ننگی ہوگی پاکانے کی جگہ کا مقام صاف نظر آ رہا ہوگا پینے کا نام صاف نظر آ رہا ہوگا چہرے کی پیماری صاف نظر آ رہی ہوگی آج یہ ادو نسارا اور وہ رنڈی عورتیں جو فلموں کے اندر کی ہیں کمر مٹکا بھی ہیں اور جو ہے وہ بازاری بازار کی رونق بنتی ہے اس عورت میں عائشہ سمیہ اتیا زینب اور ان میں کلسوم نام رکھنے والی عورتوں کے اندر کیا فرق رہ گیا آج مسلمان میں اور ہندو میں کیا فرق رہ گیا آپ نہیں جانتے اللہ کا فہر اللہ کا عذاب فرون کے لیے کیا آیا قوم لوگ کے لیے کیا آیا دنیا میں اگر جرم جو ہے بڑا تھا فرون کا جرم بڑا تھا اس نے یہ کہا تھا انا کو ملا کہا تھا نا خدا کی خدائی سے اس نے ٹک کر دی تھی اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب آنا تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا زلزلہ دے سکتا تھا اللہ چاہتا طوفان بھیج سکتا تھا اللہ چاہتا سیلاب بھیج سکتا تھا اللہ چاہتا اسے کینسر دے سکتا تھا اللہ چاہتا اسے ایک دے سکتا تھا اللہ چاہتا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا اللہ چاہتا اسے آگ کے اندر زندہ جلا سکتا تھا لیکن اللہ نے اتنا بڑا جرم کتنا بڑا جرم کہ اس نے رب کا دعویٰ کیا اس نے خدا کی کمریائی کی چادر کو چینا اس نے خدا کے عرش کو چینا اس نے خدا کی کرسی کو چینا بکانا انا ربکم کو اور اس نے کہا کہ میں تمہارا بلند پر برگزار ہوں اور عذاب اللہ نے کیا دیا عذاب یہ دیا کہ جب سمندر میں گیا تو دونوں طرف سے موجیں آ کر مل گئی تو الآخرتی آخرت اللہ تبارک خالہ نے اسے دنیا اور آخرت کے اندر پکڑ کر لیا اس نے رب کا دعویٰ کیا قوم لوٹ جو تھی حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کی قوم کسی عالم نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا کسی نے بتایا نہ بریلی نے نہ دیوبندی نے نہ تبلیغی نے کسی نے نہیں بتایا کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا ان کا جرم کیا تھا قوم لوس کا جرم کیا تھا قوم لوس کا جرم تھا بے حیائی وہ عورتوں کو ننگا بھیجا کرتے تھے قوم لوس کا جرم یہ تھا وہ مردوں کے ساتھ بس پیلی کیا کرتے تھے آج مسلمان جو حیا کا دوپٹہ عالم میں تقسیم کرنے کے لیے آیا آج کی بات سننے کے بعد اگر کوئی مسلمان اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بیوی کو اسکٹ پہناتا ہے دل شرٹ پہناتا ہے ٹی شرٹ پہناتا ہے اور گندے لباس پہناتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حلال کے نسخے سے پیدا نہیں ہوا ہے برا رب کا دعویٰ کر کر اللہ نے اس کو سمندر کے اندر خرچ کر دیا قوم لوس خدائی کا دعویٰ نہیں کی صرف اس سے بے حیائی کا کام کیا اللہ کو رب کے دعوے کے مقابلے میں بے حیائی نا پسندیدہ ہے نا پسندیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کی شیخ کا عذاب ان کو دیا فرشتے چیخے گرجے برتے تو قوم لوٹ کا بہت بڑا سب کا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کسی پر اللہ بس کر سکتا تھا لیکن اللہ یہ کتاب اور آگے دیا وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ نے پتھر کی برسات برسائی جس پر پتھر پڑتا ایسے ہی تباہ ہو جاتا ایسے ہی پتھر کا مجسمہ بن جاتا آج بھی قوم لوٹ کی جہاں پر بستی ہے ڈیتھ ہے بہرے موتا ہے آج بھی اس علاقے میں کھدائی کی جاتی ہے تو پتھر کے مورتیاں نکلتی ہیں یہ پتھر کی مورتیاں نہیں قوم لوٹ کے وہ افراد جو بے حیائی کا کام کیا کرتے تھے ایک عذاب فرشتوں کی چیخ کا اور دوسرا عذاب آسمان سے کم کروں کی برسات کا اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا گردا کٹانے والے ہجڑو فرعون کو کیا عذاب دیا اللہ نے اپنی بیوی کو حج کو لے کر جاتے ہو عمرے کو لے کر جاتے ہو کعبہ کا طباب ہاتھ پکڑ کر کرواتے ہو حضر اسد کا پوسا دلواتے ہو صفا بروا کی صحیح کرواتے ہو نبی کے روزے کے سامنے السلام وسلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام کا نذرانہ پہنچاتے ہو اور یہاں آنے کے بعد ایئرپورٹ میں اترنے کے بعد اپنے دوستوں سے مسافہ کراتے ہو غیر محرموں سے گلے ملاتے ہو اور برتھ ڈے کا کیک ایک طرف تمہاری بیوی کا ہاتھ اور ایک طرف تمہارے مینیجر جو ہے کمپنی کے پارٹنر اور تمہارے بزنس کے پارٹنر کا ہاتھ کہاں بھول گئے تم حضرت وقت کا بوسا پلانا تم بھول گئے دفاع بربا کی صحیح تم بھول گئے یہ عائشہ کی بیٹی ہے تم بھول گئے یہ خطیجہ کی بیٹی ہے تم بھول گئے کہ رب خدائی کے دعوی کرنے والے اور رب کا دعویٰ کرنے والی قوم پر اللہ نے صرف کھپیڑوں کا ادا کیا اور بے حیائی کا کام کیا فرشتوں کی چیز کنکروں کی برسات اسی پر اللہ نے رش نہیں کیا بلکہ کہا اے جبرائیل بے حیائی مجھے اتنا نا پسندیدہ ہے مجھے اتنا نا پسندیدہ ہے کہ میں صرف کنکرے برسا کر خاموش نہیں رہ جاتا اللہ کے گھر کو ابراہ کا لشکر کھانے کے لیے آیا ابراہ کھانے کعبہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بنایا وہاں طواف شروع کر دیا وہاں خود پرستی شروع کر دیا اور کہا اب دنیا میں اللہ کا کعبہ نہیں رہے گا اب دنیا میں نبیوں نے جس کعبے کا طواف کیا وہ کعبہ نہیں رہے گا اب میرا کعبہ رہے گا کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنانے والے کو اللہ نے ابابیل بھیج کر آزاد داخل کیا کلام اس میں اللہ نے فرمایا الم ترا کئی پپا نہ ربو کا بھی اصحاب الم یجال کئی نہ ہو تبلیل وار سلا علیہ سیرن ابابیل ہم نے ابابیل کو ان کے اوپر بھیجا کابے کا مقابلہ کرنے والے کو اللہ نے ابابیل بھیجا خدائی کا دعویٰ کرنے والے فراؤن کو اللہ نے سمندر کے سفیروں سے تباہ کیا خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو اللہ نے مچھر سے ہلاک کیا غور کرو تنگ چولیاں پہنانے والوں غور کرو برقع کے نام پر ڈریٹی پہنانے والوں بے حیاؤ بے زیلتو ہجڑو غور کرو اپنی ماں اور بہنوں کو گلیوں میں تم بھیجتے ہو تو گلی کا کتا بھی تمہاری ماں اور تمہاری بیٹی کے جسم کی طرف دیکھ کر دنا کے لیے انگڑائی کیا دیتا ہوگا تمہاری سیلت کو کیا ہو گیا تمہاری شرم کو کیا ہو گیا تمہارے ایمان اور تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا کہ تمہاری بیٹی کو اسکٹ پہنا کر گاڑی میں لے جاتے ہو مخالف طرف سے ہوا آتی ہے اور عیسائی کانوینٹ کے اندر تمہاری بیٹی پڑھتی ہے اور وہ تنگ اور چست آدھا لباس یونیفارم کے اندر طور پر وہ دیتے ہیں اور ہوا سے وہ لباس اٹھتا ہے تو گلی کے گدھے گلی کے کتے کافر مشرق بھنگی تمہاری بیٹیوں کی جسم کی طرف دیکھتے ہیں یہ لباس اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ کون سا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ کون سی بخاری کی روایت کون سے دھرم کے ماننے والے ہو آج فیصلہ کرو مسلمانوں کو لا کے داڑھی بنانے والوں تمہاری ماں نے تمہیں صحیح جنم دیا ہے باپ کے صحیح نسبے سے پیدا ہوئے ہو آج فیصلہ کرو یا داڑھی رکھ کر آقا کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے یا عورتوں میں پردہ دے کر عائشہ کی بیٹیاں بنا کر زندہ گزاریں گے یا نہیں آج کے بعد اسلام سے اپنے تعلق کو ختم کر دو کعبے سے اپنے نیٹورک کو ختم کر دو نبی کے گمبد خزرہ سے اپنی عقیدت کو ختم کر دو نبی کا گمت خزرہ تمہاری عقیدت کا محتاج نہیں نبی کا روزہ تمہارے ضرورت و سلام کا محتاج نہیں وہ اللہ جو خدائی کے دعویٰ کرنے والے نمرود کو مچھر سے مار رہا ہے وہ اللہ جو خدائی کے دعوی کرنے والے فرعون کو پانی کے تھبیڑوں سے مار رہا ہے وہ اللہ بے حیائی سے اتنا غضبناک ہے اتنا غضبناک ہے کہ فرشتوں کی چیخ کو دیا زلزلے کو دیا پتھر کی برسات کو دیا اتنا کچھ نہیں ہوا چہروں کو بدل دیا کہ سولو ایسے حیائی کرنے والے قوم تمہارے چہرے کتوں کی طرح ہو جائے تمہارے چہرے کی طرح ہو جائے قوم لوٹ کے چہرے بدل گئے قوم لوٹ پر پتھروں کی برسات ہوئی قوم لوٹ پر کا عذاب آیا قوم لوٹ پر زلزلے کا عذاب آیا میں حیائی میرے رب کو اتنا پسندیدہ ہے کہ نمروز کو مچھر سے مارا پلاؤ کو تھپیڑوں سے مارا اور ابراہ کو ابابیل سے مارا لیکن بے حیاؤں کو مارنے کے لیے میرا رب یہ عذاب پر اکتفا نہیں کرتا کبھی و پکار کا عذاب دیتا ہے کبھی زلزلے کا عذاب دیتا ہے کبھی آسمان سے پتھروں کے برسات کا عذاب دیتا ہے اور کبھی چہروں کو کتے اور سور بنانے کا عذاب دیتا ہے اور اتنا کچھ ہوتا ہے پھر بھی میرے رب کا مدد تھکتا نہیں میرے رب کا غصہ تھکتا نہیں کہتا ہے جبرائیل بے حیائی کا داغ اتنا ہی نہیں بلکہ اس قوم کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاؤ ایک پر میں اٹھا دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوگ کی بستی کو ایک پر میں اٹھا لیا آسمان تک لے کر گئے روایتوں میں آتا ہے آسمان کے فرشتے اس بستی کے مرخ کی بان کو سننے لگے کہا یہاں سے اس کو پلٹ کر رکھ دو یہاں سے اس کو تحس سہج کر کے رکھ دو یہاں سے لے کر اسٹیج میں بیٹھنے والے سے لے کر گھروں کے اندر بیٹھنے والی خواتین تک میری مائیں اور بہنیں جن کو دیکھ کر آج تم اپنے کپڑے اتار رہی ہو جن کو دیکھ کر آج تم نیل سالش لگا رہی ہو جن کو دیکھ کر آج تم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو ماڈل بنانے کی ماڈل بننے کی ہیروئن بننے کی کوشش کر رہی ہو میری ماں اور بہنوں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جب قیامت کا دن ہوگا میری بات ہوگی اور تم ہوگے کہ مان لو اما عائشہ کے دوپٹے کو اپنا لو مان لو حضرت خدیجہ کے پردے کو اپنا لو مان لو حضرت فاطمہ کی شرم و حیا کی چادر کو اوڑھ لو میری ماں اور بہنوں یہ آنکھوں کا دھوکہ جو فلموں میں تم دیکھ رہی ہے یہ آنکھوں کا دھوکا ہے جو تم اسٹیج میں کلبوں کے اندر رنڈیوں کے ناچ کے اندر دیکھ رہی ہو میری ماؤ تمہاری عزت اما عائشہ کے پردے میں ہے میری ماؤ بہنوں امت کی بیٹیوں تمہاری عزت حضرت فاطمہ کی حیا کی چادر میں ہے مان لو ورنہ میرے رب کی و جلالت کی فصل حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو عورت بے پردہ ہوگی دنیا میں جو عورت اپنا چہرہ دکھائے گی اپنا جسم دکھائے گی میری ماں تیار ہو جاؤ قیامت کے دن رب کائنات تمہیں جہنم کے اندر تمہیں سینوں کے اندر تمہاری شادیوں کے اندر جہنم کی سرخ زنجیریں لٹکا کر تمہیں الٹا لٹکا دے گا تمہاری شرم گاہوں سے پیٹ نکلے گا تمہاری شرم گاہوں سے خون نکلے گا جہنمی کہیں گے اے اللہ یہ کون سا عذاب ہے کن عورتوں کے ذریعے سے ادا کیا جا رہا ہے آج تم سمجھتی ہو کہ تمہارے چہروں کو دیکھ کر یاد تعریف کریں گے آج تم سمجھتی ہو کہ تمہاری بے حیائی کے گن گلی کے کتے گائیں گے میری مائیں کب تک یہ گن گاتے رہیں گے کب تک تمہارے حسن کی تعریف کرتے رہیں گے مر کر تم جاؤ گی میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم میں تمہارے سینوں کے اندر جہنم کی زنجیروں کا عذاب داخل کر کر الٹا لٹکایا جائے گا اور تمہاری شرم گاہوں سے لہو نکلے گا پیس نکلے گا اور جہنم کے رہنے والے اور جہنم کا عذاب پانے والے اللہ سے کہیں گے مولا جہنم کا عذاب انگاروں کا دے دے اس بدکار عورت کا نہ دے گا یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا یہ حسن زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا یہ خوبصورتی زیادہ دنوں تک نہیں رہے گی یہ مرد حوص کا پجاری ہے تجھے بازار میں لانا چاہتا ہے تجھے تنگ کپڑے پہنانا چاہتا ہے تیری شرنگا سے کھیلنا چاہتا ہے تیری آبرو سے کھیلنا چاہتا ہے تیری عبت سے کھیلنا چاہتا ہے میری ماں میری امت کی بیٹی تیری آبرو سے کھیل کھیل کر آج مرد نے تجھے رنڈی خانے تک پہنچا دیا آج مرد تجھے کنگوں تک پہنچا دیا آج مرد تجھے کشتی سے پتھر تیرا مقام بنا دیا میری ماں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جاپان میں بکنے والی گڑیا امریکہ میں بکنے والا کتا ہندوستان کے اندر بکنے والی رنڈی کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہے اگر تو اما کے دامن کو اگر تو حضرت فاطمہ کی چادر کو تھامی ہوئی ہوتی آج تیرا مقام امریکہ کے کتے سے گیا گزرا نہیں ہوتا امریکہ کے کتے کی قیمت ہزاروں ڈالر اور ہندوستان کے رنڈی خانوں میں اور ہندوستان کے سوائی خانوں کے اندر تیری آبرو آج ٹکوں کے اندر بک رہی ہے تیرے مقابلے میں کتے کی قیمت لکھ گئی تیرے مقابلے میں چائنا اور شاپاس جو گڑیا بیٹری کی بناتا ہے اس کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے اور آج تیری آبرو ٹکوں کے اندر بک رہی ہے مسلمان تیرے شرم کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا تیری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا ایک وقت وہ تھا ایک وقت وہ تھا روم کا بادشاہ دس مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور ان میں سے نو مسلمانوں کا قتل کر دیا ایک بچ گئے حضرت حبیب ابن عمیر رحمت اللہ علیہ ایک بچ گئے اس کو لالچ دینے لگا حبیب میری حکومت کا آدھا حصہ لے لو اور تم اپنے دھرم کو چھوڑ دو اپنے اسلام کو چھوڑ دو داڑھی مڈالو نماز چھوڑ دو نماز چھڑانے کے لیے وقت کی سپر پاور طاقت وقت کا امریکہ وقت کی تہذیب و تمدن کا تہوارا آدھی حکومت دینے کے لیے ایک ایمان والے سے سودا کرنا چاہتا ہے آدھی حکومت لے لے آدھی سلطنت لے لے آدھا مال لے لے کیا ہے بدلے میں اپنے دھرم کو چھوڑ کر آخا کے طریقے کو چھوڑ کر عیسائی طریقے کو اپنا لے داڑھی منانے والے کیا ملتا ہے تجھے عورتوں کو بے پردہ کرنے والے کیا ملتا ہے تجھے مدارس کو انگلیاں دکھانے والے کی کسان میں گستاخی کرنے والے خود سے تجھے کیا ملتا ہے پہلے ایک تعبیر کے ایمان کو وقت کی سپر پاور طاقت نہیں خرید سکتی تھی روم نے کہا روم اس وقت سپر پاور تھا اس نے کہا آدھی حکومت لے لو آدھی سلطنت لے لو اور بدلے میں تم عیسائی بن جاؤ نہیں مانا حضرت حبیب عمیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ گرفتار کر لیا تین دن تک بھوکا رکھا تین دن تک پیاسا رکھا اور اس کے بعد خنزیر کاٹ کر رکھا کہ تم اس کو کھا لو تمہاری جان بن جائے گی تمہارا کلام اس بات کی اجازت دیتا ہے سر غیر ادازی بنا عادی اسما علیہ جو مجبور ہو وہ کھا سکتا ہے حضرت حبیب ابن عمیر نے فرمایا یقیناً میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اے کمی اس وقت اگر اس رخصت پر عمل کروں گا تو تجھے خوشی ہو جائے گی میں آقا کے سامنے تجھے خوش کرنا نہیں چاہتا آقا کے دل کو دکانا نہیں چاہتا میں بھوکا مر جاؤں گا ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کے بعد شراب کے پیالے کو رکھا اور کہا کہ لے شراب کا دودھ پی لے تیری جان بچ جائے گی کہا کہ میں پیاسا مر جاؤں گا ہاتھ نہیں لگاؤں گا ایک وقت مسلمانوں سے گنا کرانے کے لیے حکومت کی پیشکش کی جاتی تھی سلطنت کی پیشکش کی جاتی تھی اور قید و بند کے اندر رکھ کر مجبور کیا جاتا تھا پیاسا کے طریقے سے ہٹ جا آج بلا وجہ اللہ کے گھر کو حیران کر رہا نماز کو چھوڑ رہا ہے داڑھی بڑھا رہا ہے اپنے گھروں کو ناچ گانے کا اڈا بنا رہا ہے خدا کے عذاب اور خدا کے قہر کا ٹھکانا بنا رہا ہے کیا ملتا ہے تجھے جب نہیں مانا دیکھا کہ کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا تو روم کے بادشاہ نے اپنی خوبصورت حسینہ نوجوان بیٹی کو حضرت حبیب ابن عمیر رحمت اللہ علیہ خیخانے کے اندر ڈال دیا اور کہا جو چال تو چل سکتی ہے اور جو حربہ تو اپنا سکتی ہے اپنا لے اور کسی طریقے سے حبی حبیب ابن عمیر کے ایمان کو چھین لے یہاں تو بلا وجہ کتوں کے پیچھے مسلمان پھرتا رہتا ہے نوجوان بس اڈوں میں کھڑے ہو کر بے پردہ ماں اور بہنوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے سنیما میں پیاس کرنے والی رنڈیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے ہر ہمیشہ یہ کوشش اے حبیب تجھ جیسا ایمان تجھ جیسا تخوا تجھ جیسی شرم تجھ جیسی حیا آج کے نوجوانوں میں کب پیدا ہوگی بند کمرے کے اندر روم کا بادشاہ ایک طرف عرب کی جوانی اور دوسری طرف روم کا حسن دونوں مچل رہے ہیں ایک دن دو دن تین دن گزر گئے شہزادی نے آ کر بادشاہ کو رپورٹ دی اے بادشاہ جہاں بنا کسی پتھر کی مورتی کے سامنے رکھ دیا مجھے کسی موم کے مجسمے کے سامنے رکھ دیا کسی اندے اور نابینا کے سامنے رکھ دیا ارے میری طرف ہاتھ بڑھانا رغبت سے دیکھنا بدکاری کرنا دور کی بات نکاح اٹھا کر نہیں دیکھا تین دنوں کے اندر دن رات ہماری مائیں اور بہنیں کسی لمبو کو کسی گدے کو کسی کرکٹر کو کسی بالر کو کسی بیٹسمین کو جیسے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام ایسے ہی عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا حرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اندر یہ فلم کا ہیرو ہے یہ بیٹس مین ہے یہ امریکہ کا کتا ہے یہ انگلینڈ کا کتا ہے دیکھ رہی ہے رال ٹپکا رہی ہے دونوں کے لیے حرام کل مینا یا عزو مین امتور اے محمد مومنوں کو حکم دیجیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے وقل کل مینار یا عزرو ضونا مین امتور ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے مومن عورتوں کو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بند کریں یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کو گور گور کر دیں یہ نہیں کہ ان کے لیے اجازت اب ٹی وی دیکھ رہی ہیں ٹی وی میں کس کا باپ آتا ہے یہ فلموں میں کام کرنے والے اس کے باپ کے سگے ہیں اس کے ماں کے سگے ہیں جو راج ٹپکاتے دیکھتے ہیں بچے کو دودھ پلا رہے ہیں حرام دادوں کو دیکھ رہے ہیں چاول چن رہے ہیں ان قبیلوں کو دیکھ رہے ہیں کھانا پکا رہی ہے ان حرام دادے رنگوں کو دیکھ رہے ہیں بخل پلا یا بزرگ نام تاریخ اے محمد صلی اللہ وسلم کہہ دیجیے ان مومن عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ایک وقت وہ تھا حبیب ابن عمیر کی شکل میں مسلمان نوجوان تین دنوں تک وقت کی شہزادی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اور ایک وقت وہ ہے کہ مسلمان روپیہ دے کر پیسہ دے کر آج سلیمہ کی قطار میں جمعہ کے وقت میں لگا ہوا ایک وقت وہ ہے مسجدوں کے میناروں سے حیال الصلاح حیال الفلاح کی سزا گونج رہی ہے اور یہ مسلمان گھروں کے اندر بیٹھ کر رنڈیوں کا ناچ دیکھ رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے سن لو مسلمانوں کان کھول کر سن لو اپنے موبائل کے اندر گانے کا امتون ڈالنے والے آج مسجد کو چندہ دینے کے لیے جان میں جان آتی ہے اللہ کے راستے میں روپیہ لگانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے جان میں جان آتی ہے کوئی آدمی کوئی کمپنی کسی کے موبائل کے اندر گانا مفت میں نہیں ڈالتا پیسہ دے کر گانا ڈلوایا جا رہا ہے سن لو اگر آج کے بعد اگر کوئی مسلمان اس بات کو سن کر بھی موبائل سے گانے کی ٹون کو نہیں ہٹاتا اپنے گھر سے گانے بجانے اور موسیقی کی لانت کو ختم نہیں کرتا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کے نبی پر اس کا ایمان نہیں ہے اس کا صاف مطلب یہ امریکہ کو مانتا ہے برطانیہ کو مانتا ہے اور میں نے کہا کہ آؤ امریکہ کے لوگوں کھا بخا تم طالبان پر ہاتھ ڈال رہے ہو مدارس میں ہاتھ ڈال رہے ہو مساجد پر چھاپے مار رہے ہو مجاہدوں کو پریشان کر رہے ہو وہ اپنی جنت میں حوروں سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں کیوں تم ان کو پریشان کرتے ہو یہ ہے دہشت گرد اپنے موبائل کے اندر نبی نے جس چیز کو ناپسند کیا روپیہ دے کر کھانا ڈلوا رہے ہیں یہ ہے دہشت گرد کیبل کلیکشن کا پیسہ دے کر اپنے گھر کے اندر ناچ گانا بجوا رہے ہیں یہ ہے دہشت گرد کہ اپنے گھر سے رحمت کے فرشتوں کو دھکا دے کر نکال رہے ہیں یہ ہے دہشت گرد جو باپ کی موت کے وقت خدا کی رحمت کے فرشتے آنے کے بجائے ان کو دھکا دے کر خدا کے عذاب اور خدا کے جہنم کے فرشتوں کو بلا رہے ہیں آؤ امریکہ کے فوجیوں آؤ برطانیہ کی ملٹریوں تمہیں عراق کے اندر خواجہ حضرت شیخ عبد القادر کی لانی کے بازار کے علاوہ اور کیا ملے گا تمہیں جو ہے افغانستان کے اندر ٹوٹی پوٹی وہ دیدہ عمارتوں کے علاوہ دورا بورا کی پہاڑ اور غاروں کے علاوہ تمہیں کیا ملے گا لو ان کو لے جاؤ انہیں جو چاہے سلوک کرو جو مکے کا نہ ہو سکا جو مدینے کا نہ ہو سکا جو اللہ کا نہ ہو سکا جو نبی کا نہ ہو سکا جو قرآن کا نہ ہو سکا جو حدیث کا نہ ہو سکا جو اولیاء کا نہ ہو سکا وہ اپنی بیوی کا بھی وفادار نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے وہ اپنے ملک ہر ملت کا وفادار نہیں ہے مسلمانوں نوجوانوں کیا دوڑ رہا ہے تمہارے جسموں کے اندر کیا دوڑ رہا ہے کتے کے جسم میں بھی گرم خون دوڑتا ہے سور کے جسم میں گرم خون دوڑتا ہے خون ایمان کا دوڑاؤ خون حمیت کا دوڑاؤ کیا ہو گیا ہے تمہاری حقیقت کو کیا ہو گیا تمہاری حیرت کو کیا ہو گیا تم ایمان و اسلام کا جنازہ مسلمانوں کے گھروں سے نکالتے ہو کیا ہو گیا سنتوں کا جنازہ تم اپنے گھروں سے نکالتے ہو کیا ہو گیا اے مسلمان نوجوانوں کیا تمہارے اندر ایمان کی وہ جھپک بھی نہیں ایمان کا وہ ذرہ بھی نہیں کہ ایک عورت کے اندر وہ ایمان تھا کہ میرے رب نے کلام پاک کے اندر اس کے قوت ایمانی کو مثال دے کر پیش کیا کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ذرا اللہ فرعون اللہ نے مثال دے کر بیان کیا ایک عورت کے ایمان کو اللہ نے نمونہ بنایا ایک عورت سے گئے گزرے ہو نوجوانوں ایک عورت سے تم گئے گزرے ہو تم ہجڑے ہو مردانیت نہیں کون ایمان اور اسلام کا تمہارے جسم کے اندر نہیں دوڑ رہا ہے آقا کی غلامی کا تمہیں خیال نہیں پیرانے پیر کے دامن کے تھامنے کا خیال نہیں صدیق و فاروق نام رکھنے کا تمہیں لحاظ نہیں اللہ تعالیٰ تھپڑ مار کر مثال دیتا ہے مذہب اللہ آمن مسلہ فرون بھائی ایک نوجوان ہے ایک عورت ہے مرد کا مقام اونچا ہے عورت کا مقام اونچا ہے مرد کو طاقت ہوتی ہے یا عورت کو طاقت ہوتی ہے مرد بہادر ہوتا ہے یا عورت عورت صرف نازک ہوتی ہے عورت آدھا دین والی عورت آدھی عقل والی جہاں دو عورتوں کی گواہی چلے گی وہاں ایک مرد کی گواہی چل جائے گی طاقت میں مرد کڑا ہوا نوجوان داڑھی منڈانے والے توبہ کر لے نماز چھوڑنے والے تو عورت سے گیا گزرا نہیں اللہ نے کہا وہ ذرا بندہ ہو آمن رہا تھا فیروز فیروز کی بیوی حضرت آسیہ کا ایمان کیا تھا جب اس کے گنگا کرنے والی عورت نے ایمان کا اظہار کیا اور فروز نے آ کر اپنی بیگم حضرت آسیہ سے کہا آسیہ آج میں نے تیری کنگا کرنے والی عورت کو اور اس کے دونوں بچوں کو زندہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کی بچی کو جب اس کے سینے پر چڑھ کر دودھ پی رہی تھی دودھ پینے کی حالت کے اندر ذبح کر دیا حضرت آسیہ کی کٹی نہ تو اپنی مردانیت عورتوں پر دکھاتا ہے اپنی خدائی بچوں پر دکھاتا ہے اے سن کان کھول کر سن لے کہ آمن تو بھی ربی موسا بہارو آمن تو بھی ربی موسا وہ ہارون میں موسا اور ہارون کے رب پر آج ایمان ایماندار چکی گراؤنڈ کے دربار ایک سنگ پہ نازک ایک کمزور دخ ایک ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہونے والی ایک ہریڈونی پاس چلنے والی عورت ایک آدھا دین آدھا قل رکھنے والی عورت وقت کے چھوٹے خدا کے سامنے وقت کی سپر پاور طاقت کے سامنے وقت کی قوت کو لمکار کر آج کہہ رہی ہے آمن تو برفی موسا بہارو مجھے کوئی خوف نہیں میں آج موسا کے رب پر ایمان لے آئی اور نے کہا دیکھ لے سوچ لے سمجھ لے کیا کہہ اس کا انجام بہت برا ہو فرون نے یہ کہا جب نہیں مانا حضرت آسیہ نے تو اس کو پہلا عذاب اس نے یہ دیا کپڑے اتروا دیے ننگا کر دیا وہ بیوی آتی لاکھوں عورتوں میں چن کر فراؤن میں جسے اپنی بیگم بنایا آج اس کے غلاموں کے سامنے آج اس کے نوکروں کے سامنے آج اس کے درباروں کے وزیروں کے سامنے اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں بیوی آتی تیری قربانیاں کیا ہیں تیری قوت ایمانی کیا ہے بیوی آسیا آج تیری قوت ایمانی کا کچھ حصہ آج ہمارے مردوں کو دے دے ان داڑھی بڑھانے والے خدیثوں کو دے دے ان خدا کے گھر کو ویران کرنے والے ہجڑوں کو دے دے یہ حرام کے لطفے اٹھانے والے اے تیری اماں بیوی آسیا ان کتوں کو دے دے آج تیرا ایمان سارے عالم میں تقسیم کر دیا جائے گا بیوی آسیا پھر بھی تیرا ایمان آسمانوں سے بلند ہوگا کپڑے نکال دیے گئے شرم کے بارے خاموش رہ گئی کہا کہ ابھی میں یہ بات آنے والی ہے ایک مرتبہ کی بات لے آئی اب میں دوبارہ ہٹنے والی ہے کیا قربانی دے سکتا ہے آج کا نوجوان ابھی بیان دیر سے ختم ہوگا بارہ بجے ایک بجے دو بجے بیان ختم ہوگا کون میں کا نام فجر پڑے گا کون پڑے گا حضرت کون پڑتا ہے پڑھنے والے بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا قربانیاں دے رہے ہو بھائی ایمان کس چڑیا کا نام نہیں ذرا رات کو دیکھ ہو گیا احسان کرتے ہو اللہ پر بیان سن کر بیان کہہ کر تاجد کو چھوڑ دیا فجر کو چھوڑ دیا کیوں نہیں میں رات کو دیر سے سویا کیوں دیر سے سویا اس لیے کہ رات میں بیان سننے لگا تھوڑے وقت کی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے تو تھوڑے وقت کے لیے آرام قربانی نہیں دے سکتے تھوڑے وقت کے لیے اپنے بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے ایک عورت سے گیا گزرا ہے ایمان ایک دل سے نازک سے گئے گزرے ہو تم کیوں حارث پیتے ہو بون مٹا کیوں پیتے ہو حکیم کا حلوہ کیوں کھاتے ہو جن کو جا کر اپنا جسم کیوں مناتے ہو تھوڑی قربانی ایمان و اسلام کے لیے دینے دے نہیں سکتے ڈوب کرو ڈوب کرو اللہ سے دعا کرو اے اللہ بیوی آسیہ کی جوتوں کی خاص ہمیں دے دے اے اللہ بی بی کی قربانی کا ایک ذرہ ہمیں دے دے حضرت بیوی آسیہ جب کپڑے اتار لیے گئے اور اس پر بھی وہ ایمان پر جمی رہی تو اس نے ایک کام کیا کہ بلیڈ سے جسم کاٹ کر چمڑے کو کاٹ کر چھلنے لگا جیسے بکرے کا چمڑا چھلا جاتا ایک طرف سے چلنے لگا ہاتھ کا چمڑا چلنے لگا پیر کا چمڑا چلنے لگا پیٹ اور پیٹ کا چمڑا چلنے لگا میری ماں اور بہنوں بیوی آسیا تمہاری ساتھ کی ایک عورت تھی اسی طرح ایک عورت جیسے تم ایک عورت ہو تم کیا دے رہی ہو قربانی تمہاری کون پیدا ہو رہا ہے وقت کے فرون کو جنم دے رہی ہو وقت کے نمرود کو جنم دے رہی ہو وقت کے شداد کو جنم دے رہی ہو وقت کے حامان کو تم جنم دے رہی ہو وقت کے ابو جیز ابو لہد کو جنم دے رہی ہو میری ماں تم نے کبھی ایک کی بھی آسیا جسم کے چمڑے کو چلا جانے لگا ایک پیر کے چمڑے کو چلتا ایک ہاتھ کے چمڑے کو چھلتا پوچھتا آدیا ابھی وقت ہے ایمان سے بات آ جاتا تجھے داڑھی رکھنے میں آزاد وہاں بیوی آسیا چمڑے کو چھل کر ایمان پر کھائے ہیں تجھے ٹوپی پن پہننا ہے تجھے آماما پہننا ہے تجھے بزرگان دین کا لباس پہننا ہے پورے جسم کے چمڑے کو نکال دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ شہادت دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیج کر اپنے ساتھ بلا سکتے تھے لیکن مجھ جیسے تجھ جیسے بے حیاؤں کے لیے ایک سبق بنانا تھا حضرت آسیہ کے واقعے کو سارے جسم سے چمڑا نکال دیا گیا نہ صرف اتنا ہوا اس پر مرچ کا پاؤڈر چھلکا گیا جلنے لگی تڑپنے لگی تو بی بی آسیہ آج عیسائی مشنریز ہاسپٹلوں میں ہماری عورتیں جاتی ہیں ڈلیوری کا درد ہوتا ہے درد دے ہوتا ہے تو ایک پادری عورت آتی ہے اور کہتی ہے یہ بیوی مریم کا مجسمہ ہے یہاں تم موم بتی جلاؤ گی تو تمہاری ڈلیوری آسان ہو جائے گی ایک ہری پگڑی والا آتا ہے ایک چادر بابا کے دربان میں چڑھا دو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا ایمان کا سودا غیر اللہ کو کے سامنے سجدہ اپنی صحت بچانے کے لیے آج کی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے آج کا مرد کچھ بھی کر سکتا ہے حضرت بیوی آسیہ تمہارے ایمان میں کیا قوت تھی تمہارا جس میں ایمان آسمانوں کو چھونے والا تھا سارے جسم کی چمڑی کو نکال دیا گیا مرچ کے پاؤڈر کو ڈالا گیا تڑپنے لگی جیسے کوئی مچھلی سمندر سے نکل کر تڑپتی ہے اس نے کہا ابھی وقت ہے کہ تو اپنے ایمان سے بعد آ جا حضرت بلاد دستی کی طرح بی بی آسیہ کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا آمن تو بھی ربی موسا و ہارون میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والی فروغ جو چاہے تو کر لے میں ایمان سے ہٹنے والی تکوں پر ایمان بک رہا ہے روپیوں پر ایمان کا سودا ہو رہا ہے مسلمان تاجر ایک چیز بیچ کر اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر دس روپے نفا کے لیے اللہ کے نام کو بیچ رہا ہے اور بیوی آسیا کے سارے جسم سے چمڑی نکال کر مرچ کا پاؤڈر ڈال کر تڑپا کر پوچھا جا رہا ہے کہ پل بھر کے لیے تم میں داخل ہو جاؤ تیار نہیں اللہ چاہتا حضرت آسیہ کو شہادت دے دیتا اللہ چاہتا حضرت آسیہ کو اپنے پاس بلا لیتا اتنا ہی نہیں اللہ نے اور حیات دی اللہ نے اور ہمت دی اللہ نے اور طاقت دی اور اللہ کا قانون یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ ہر کسی کو اتنا آزماتے ہیں جتنا اس میں طاقت ہو ہمت ہو بی آسیہ کا ایمان جنت تک پہنچا ہوا تھا اور کو کرسی تک پہنچا ہوا تھا اتنے پر آپ کی آزمائی ختم ہونے والی نہیں تھی اس فرون نے ہتھیلیوں پر میک مارنا شروع کیا سیدھی ہتھیلی پر ڈاوی ہتھیلی پر سیدھے پیر پر ڈاوے پیر پر میک مار دیا ایک ایک میخ مارتا پوچھتا ابھی تم ایمان سے بات نہیں آؤ گی کہتی آمن تو موسا میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی فراج تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آ گیا کیا ایمان تھا تیرا کیا طاقت تھی تیری کیا قوت تھی تیری جب لبھوں کی نیند کے لیے اصلا تو خیر من النوم کی قربانی دیتے ہیں دو ٹکوں کے لیے ظہر کی نماز کی قربانی دیتے ہیں فلم کی دیدار کے لیے رڈیو کا ناچ دیکھنے کے لیے آج ہم جو ہے نمازوں کی قربانی دے رہے ہیں تو فرون کے دربار میں رہ کر وقت کی سپر پاور طاقت کے سامنے ہاتھوں میں میز کٹ رہا ہے جسم کی چمڑی اتر رہی ہے مرچ کا پاؤڈر لگ رہا ہے اب بھی بھاگ نہیں آئی اب بھی بھاگ نہیں آئی فرعون بچوں کو زہریلے جسم پر چھوڑنے لگا اللہ مختلف بچھو ڈسنے لگے تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح مچل رہی ہے پھر پوچھتا ہے بی بی آسیا وہی جواب دیتی ہے آمن تو گرف بھی موسا ہارون میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے بہت ہو گیا بہت ہو گیا تو اس نے بی بی آسیا کے چہرے کو باندھ دیا محل نظر آنے لگے اس کی دولت اس کی تجوری کی چابیاں تجوری کا خزانہ وہ جو کال پہنا کرتی تھی اس کو ایک حال میں بچھا دیا اور چہرے کو سرف کر دیا جب سارے مراحل طے ہو گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا بیوی کے زبان سے نکلا ربیب نیلی عیدہ کا بیسن یہ کیا مکان دکھائے گا یہ کیا مال دکھائے گا یہ کیا دولت دکھائے گا ربیب نیلی عیدہ کا بیتن فیل جنہ مولا جنت ہے اس کے بدلے مجھے مکان دے دنیا کا کتا بنا ہوا ہے مسلمان مال کا پجاری ہے ہماری عورتیں دولت کی مال کی پوجا کرنے والی فراؤن کی بیوی آتی نے جو دولت کی تمہارا پورا خاندان قبیلہ مل کر اتنے مال کو جمع نہیں کر سکتا فراؤن کا جو محل تھا قیامت تک کوئی ایسا محل تعمیر نہیں کر سکتا آج اندھار تجری تجریب انسافیا فلا سب کی روز کہ یہ وہ محل سے جن کے فاؤنڈیشن سے پانی نکلا کرتا تھا دبئی کے سمندر میں برجے دبئی فائد کیا جا سکتا ہے لیکن سمندر اس کے پائی کے نیچے سے نکلے محل کے نیچے سے نکلے ایسا کوئی نہیں بنا سکتا تو جب اس کی طرف رخ کر دیا گیا نے دعا کی رب بھی ہندا کا بھائی تن اے اللہ اس گھر کی بھی قربانی دے رہی ہو تو مجھے بہترین گھر جنت میں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ دگنا دیتے ہیں اللہ نے کہا نہ صرف گھر دیں گے ہم صاحب گھر بھی دے دیں گے حدیث میں آتا ہے اما خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ تھا جب انتقال ہوا آخا نے فرمایا کہ خدیجہ تم مر کر جا رہی ہو اللہ کو پیاری ہو رہی ہو تم جنت میں جاؤ تو میری شوکت کو سلام ہو جانا حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ بڑی پریشان ہوئی اے اللہ کے حبیب میں آپ کی پہلی بیوی اور پہلے انتقال کرنے والی آپ سے میرے سے پہلے کون بیوی چلی گئی آقا نے فرمایا آپ سے پہلے حضرت آسیہ شہید ہو گئی اللہ قیامت میں جنت میں میرا لکھا حضرت آسیہ سے کرائے گا میری ماں اور بہنوں اللہ کے راستے میں قربانی دو گی اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاؤ گی تو حضرت آسیہ نے گھر مانگا تھا اللہ نے گھر والا بھی دے دیا اور ایسا گھر والا دیا ایسا گھر والا دیا جو گھر والا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا آخا میراج میں تکلیف لے جا رہے تھے اچانک ایک جگہ سے خوشبو کی مہک آئی آقا نے فرمایا جبرائیل کیا جنت آ گئی جو جنت کی خوشبو میں اور مہک کو محسوس کر رہا ہو جبرائیل امین نے فرمایا آقا یہ جنت نہیں ہے بلکہ حضرت آسیہ کی مزار ہے جن کے قبر کو اللہ نے جنت کا نمونہ بنا دیا اور اس کی قبر سے جنت کی مہک نکل رہی ہے میری مائیں اور بہنیں ان رنڈیوں کی نقالی کر کر میرے نوجوانوں ان حرام زادوں کی نقالی کر کر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا کیا ہوگا یہ ہمیں چن چن کر کتوں کی طرح ماریں گے یہ چن چن کر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹیں گے مکان ہمارے جائیں گے دکان ہمارے جائیں گے مسجدیں ہمارے شہید ہوں گے مدارس پر ہمارے چھاپے پڑیں گے اور یہ گندی خوف ہمارے نوجوانوں کو لے جا کر دہشت کر کہہ کر ان کو ٹاٹا اور کوٹا کے اندر بند کر دے گی جب تک تم آقا کے طریقے پر قائم نہیں ہوگے اور جب تک قرآن اور حدیث کو سینے سے نہیں لگاؤ گے لوٹ جاؤ مکے کی طرف لوٹ جاؤ مدینے کی طرف لوٹ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف بہت ہو گیا سلیما کی نقصانی کرتے ہوئے بہت ہو گیا ڈراموں کی نقالی کرتے ہوئے بہت ہو گیا کرکٹروں کا پیشاب پیتے ہوئے بہت ہو گیا سیاسی کتوں کے پیچھے جے جے کار کرتے ہوئے لوگوں تمہیں کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں لوگوں تمہیں حرم پاک کی شہارت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کولار کے مسلمان مردوں کولار کے مسلمان عورتوں کان کھول کر سن لو کان کھول کر سن لو میں تمہیں نبی کی عظمت کا کعبے کے خلاف کا حضر عظمت کا صفا مروا کی صحیح کا اور نبی کے روزے کے جانی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد تم اپنی زندگی بدل لو سب کے سب کے غلام ہو جاؤ کل نکلنے والا سورج تمہارے لیے کامیابی کا پیغام لے کر آئے گا تمہارے لیے نصرت کا پیغام لے کر آئے گا یا عمل ان سر اللہ یل سر کم سب سلا سور محمد میں میرا رب کہتا ہے ایمان والو اللہ کی تم مدد کرو گے اللہ کی مدد اللہ کے دین پر تم چلو گے آخا کے طریقے کو اپناؤ گے یو سرخ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میرے حال ہوگی اور اللہ کی مدد ہوگی نہ امریکہ کچھ کر پائے گا نہ برطانیہ کچھ کر پائے گا نہ دنیا کی کوئی ملٹری نہ دنیا کی کوئی پولیس نہ دنیا کی کوئی حکومت نہ دنیا کی کوئی سلطنت ہمارا بال بیگا نہیں کر پائے گی کوئی ہمیں ہماری طرف انگلی نہیں اٹھا پائے گا دیکھو آخری مرتبہ سمجھ لو توبہ کر لو اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر آؤ نبی کے طریقے کی طرف لوٹ کر آؤ بہت ہو گیا بے حیالی کرتے ہوئے بہت ہو گیا بے شرمی کرتے ہوئے بہت ہو گیا کفر کا کام کرتے ہوئے شرک کا کام کرتے ہوئے بہت ہو گیا نبی کا دل چکا کر بہت ہو گیا اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کر کر آ جاؤ پھر دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان ایک پتھر پر سے گزرے گا وہ پتھر کہے گا اے مسلمان کہاں جا رہا ہے میرے پیچھے یہودی کتا چھپا ہوا ہے لے اس کو مار دے ایک وقت وہ آئے گا کہ ان پتھروں کے ذریعے سے اس امریکہ کا خاتمہ ہوگا ان ذروں کے ذریعے سے اسلام مسلمان دشمنوں کا نبی کے کارٹون بنانے والوں کا نبی کا ٹھٹا کرنے والوں کا خاتمہ ہم کریں گے اگر دین پر نہیں چلو گے اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں گول کر دے گا وہی ست بن لو یہ سب دل خو من رکھو تم بنا یقون رکھو میرا رب کہتا ہے اگر تم اپنی ربی نہیں بدلو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا اس لیے آج قسم کھاؤ کہ ماؤ تک ساڑی نہیں منڈاؤ گے آج ہماری مائیں اور بہنیں قسم کھائے کہ موت تک بے پردگی کے راستے پر رڈیوں کے راستے پر نہیں چلیں گے آج قسم کھاؤ کہ قرآن کو اپنا دستور العمل بنا دیں گے آج قسم کھا کر اٹھو کہ گھر سے موسیقی کی لالت کو ختم کر دیں گے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر گانا بجانا ہوتا ہے جو گانا بجانا سنتا ہے اللہ جہنم کی آگ میں تیس پگلا کر قیامت کے دن اس کے کان کے اندر ڈالے گا تمہارے گھر میں ٹی وی ہے تمہارے ماں کو تم سنا رہے ہو بیٹی کو سنا رہے ہو تو گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے اندر جہنم کے تیس کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر تم تیار کر رہے ہو اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی تو اس کے لیے تیار ہو جا اس لیے اس لانت کو ختم کر دو اسلام کی طرف لوٹ کر آ جاؤ آقا کے طریقے کی طرف لوٹ کر آ جاؤ بہت ہو گئی بے حیائی بہت ہو گیا فکر بہت ہو گیا شرک بہت دکھا دیا آقا کے دل کو بہت دلیل کر دیا ہم نے اسلام کو بہت رسوا کر دیا مسلمانوں کو بہت ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا ایک مرتبہ آباد کر کے بتاؤ ایک مرتبہ اللہ کے کعبے کو اللہ کے گھر کو اپنا قبلہ بناؤ ایک مرتبہ نبی کو ایک مرتبہ آقا کو محبت سے درود و سلام کا نظرانہ بھیجو حدیث کے پاس میں آتا ہے پچھلے قوموں میں اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کی عمریں دیا کرتا تھا ایک پجاری تھا وہ پجاری عربی میں بدھ کو سنم کہتے ہیں وہ ایک ہزار سال تک یا سنم یا سنم کہتا تھا ایک مرتبہ بھول سے یا سنم کے بجائے یا سبل نکل گیا روایت میں آتا ہے ایک ہزار سال تک جو بدھ کو بلاتا تھا ایک مرتبہ بھول کر جب اللہ کو بلا لیا اللہ نے فور آسمان کے جو پردے سے ہٹایا ہٹا کر اس بندے سے کہا یا ابدی کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے ایک ہزار سال تک بتوں کی پرستی کرنے والے یا سنم کہنے والے بھول کر یا سمجھ کہہ دیا خدا نے اسے سینے سے لگا لیا مولا ہم نے سنم کو نہیں پکارا ہم نے گنیش کو نہیں پکارا ہم نے جو ہے رام للہ کو نہیں پکارا ہم نے سیتا کو نہیں پکارا ہم نے چاند ستاروں کو دیوی دیوتا نہیں سمجھا مولا ہم مسلمان ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مولا ہم مسلمان مردوں کے سفر سے پیدا ہوئے مولا ہم نے قرآن کو سینے سے لگانے کی بات کی اے اللہ ہم نے آمن تو بلّہ ہی وہ مناج کبھی ہی وہ خود ہی پڑا تھا مولا ہماری موت کے بعد جناب والے مسجدوں سے آتے ہیں مولا ہمارے بچوں کے لیے نکاح کے لیے مسجد سے قاضی بلایا جاتا ہے ہم صنعت پکارنے والے سے گئے گزرے نہیں ہیں اے اللہ آج ہم تیری رحمت کو للکار رہے ہیں مولا آج تیری شان رحمانی کو للکار رہے ہیں اے اللہ تو نے حدیث پاک کے اندر کہا کہ نصف رات کو آدھی رات کو تو آسمان دنیا میں آ کر تو یوں کہتا ہے حل مستقبر اختر اللہ کوئی مغفرت مانگنے والا والا ہے جو ہم اسے مغفرت کا پروانہ دینے کے لیے تیار ہیں مولا ہم بیکاری ہیں تیرے مغفرت کے ہمیں معاف کر دے اے اللہ مغفرت کا پروانہ دے دے اے اللہ جنت کا پروانہ دے دے مولا اگر آج تو مغفرت کا پروانہ نہیں دے گا کل کلی کا کتا ہماری طرف دے کر ٹوٹے گا مولا ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں ہم دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے آج فیصلے کی رات ہے آقا کا غلام ہمیں بنا دے اپنا بندہ ہمیں بنا لے ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان سلاتی صدا کی ونو سو کی اللہ رب العالمین کا نمونا بنا دے اے اللہ چنتا کرنے کرانے والوں کو قبول فرما لے اے اللہ کہنے اور سننے کو قبول فرما لے اے اللہ جو عورتیں آئی ہیں ان عورتوں کو وقت کی رابیا بکریہ بنا دے وقت کی فاطمہ زہرا بنا دے اے اللہ ان سے بے حیائی کو نکال دے اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ اے اللہ ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان پر خاتمہ فرما حضرات ایک ضروری گزارش ہے آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں تو یوں تو بہت تعمیر ہو رہی ہیں اور آج مسجدیں جو تعمیر ہو رہی ہیں جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا حقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مساجد و حکام وہیا خراب کہ مساجد پرشوا عمارتوں کے اندر ہوگی اور لوگ اس میں فخر فخر کریں گے مباحث کریں گے پتی کریں گے اتنے کروڑ کی مسجد بنی ایسا گنبد بنا ایسا مینارہ بنا آج پوری دنیا میں مسجد نبوی کو لے کر حرم صاف کو لے کر قرآن اور حدیث کے اندر مسجد کا جو نمونہ ہونا چاہیے آقا کی مسجد کیسی تھی وہ مسجدوں میں برکتیں کیسے اللہ کی نازل ہوتی تھی یہ نمونہ دنیا میں شاید کہیں بزرگان دین کے سبقے میں بنگلور کے اندر ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے انوار الحرم مسجد کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے جس میں سفا چبوترا بھی ہوگا آقا کے طرز کی کی مسجد کی تعمیر ہوگی اور آقا کے زمانے میں اس مسجد کے اندر جو ایکٹیویٹیز تھے میڈیکل کا کام نوجوانوں کی تربیت کا کام غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام وہاں سے جو ہے امداد فاہمی کا کام یہ سارے کام جو آقا کی مسجد سے ہوا کرتے تھے ایک نمونے کے لیے انوار و دھرم مسجد بنائی جا رہی ہے اس لیے میری درخواست ہے کہ دعا کے بعد انشاءاللہ یہاں جو ہے مختلف خانوں میں آپ حضرات کے سامنے چادر پھیلائی جائے گی آپ جہیز کے نام پر آپ جو ہے تنیما کے نام پر آپ اپنے گھروں کے بیت الخلا کو مزین کرنے کے نام پر اپنے مکانات کو پختہ کرنے کے لیے لاکھوں روپئے لگاتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے قیامت تک سجے ہوتے رہیں گے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہے گا ایک ایک تائی ایک ایک سکہ آپ کا لگے گا انشاءاللہ قیامت تک آپ کی خبروں میں اپنے آبا اجداد کے نام پر ایسان ثواب کے نام پر آپ روپیہ لگائیں اللہ آپ کو عجب دیتا رہے گا اس لیے آپ سے درخواست ہے میں چندے کی بات عموماً نہیں کیا کرتا وہاں زمین کا مسئلہ یہ ہے ایک کافر اس زمین کو ہتھیانا چاہتا ہے بہت کم وقت ملا ہے اس کم وقت کے اندر ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اس لیے ہماری درخواست ہے کہ جاتے ہوئے کثیر مقدار کے اندر آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں یہاں ایک صاحب نے سوال کیا ہے حالانکہ طبیعت ہماری بہت ناساز چل رہی ہے بالکل سفر کے بھی لائق نہیں تھے سوال جواب کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ بیان کرتے وقت کتا اور سور کہتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا برا لگتا ہے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مسلسل کل اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اسے تصدیق کرو یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے اگر قرآن کی آیت نہیں ہے تو تمہارا جوتا ہوگا میرا سر ہوگا اللہ نے نافرمانوں کی جو مثال دی ہے کہ خدا کے اور نبی کے جو نافرمان ہیں فمسل کا کمسل کٹ ان کی مثال کتے کی طرح ہے بلکہ اللہ نے اس انصاف فرمایا کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں بلحم آزاد اللہ اسماؤن بھی کان رکھتے ہیں سنتے نہیں الائی کا کل انعام یہ چار پاؤں والے جانور کی طرح کتے کے چار پاؤں ہوتے نہیں سور کے چار پاؤں ہوتے نہیں چار پاؤں ان کے بھی ہیں لیکن اللہ نے کہا بل ہم ازل جو خدا کا نا فرمان ہو نبی کا نا فرمان ہو چار پاؤں والے گدے کتے سور سے بھی گئے گزرے حضرت مولانا قاسم صاحب بھی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سواری میں چل رہے تھے اس زمانے کی جو سواری تھی بیل گاڑی تھی تو ایک آدمی کے دھکم پیل ہو گئے کونی لگ جاتی ہے حضرت کی کونی اسے لگ گئی اس کا ہاتھ حضرت کو لگ گیا تو اچانک ناراض ہو گیا حضرت کو نہیں پہچانتا تھا کہنے ہوئے کتے دکھتا نہیں کیا تجھے حضرت مولانا قاسم نانس رحمت اللہ نے کچھ نہیں کہا حضرت نے فرمایا اللہ نے قیامت کے دن میری مغفرت فرما دی تو تو نے جو بات کہی کتا انشاءاللہ اسے تو اچھا نہیں گا اگر اللہ نے میری مغفرت نہیں کی تو تیرا کہنا صحیح ہوگا قیامت میں کتا مجھ سے افضل ہو ارے پہلے اپنی فکر کرو یارو کتوں کی فکر کیوں کرتے ہو سوور کی فکر کیوں کرتے ہو اعمال بناؤ گے لقن اقدل انسان ابھی افضل تفریح سب سے بہتر تم بنو گے اور اگر عمل سے گر جاؤ گے تم مرد نہ ہو کتا سور تو عزت کی چیز ہے سور کا گوشت تو سو روپے میں بکتا ہے کتا لاکھوں روپے میں بکتا ہے میری لاکھ لیکن جو داڑھی مڑاتا ہے مسلمان جو عورت ماں بہت پردے سے ہٹتی ہے میرا رب کہتا ہے میرا رب تورے تین تو یاد ہوگا سما رجت نہ ہو اسمنا ساپی میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو گراتا ہوں گراتا ہوں اتنا گراتا ہوں کہ اس سے اور کوئی گراوٹ نہیں ہوتی سور کے پہانے کے کیڑے سے بھی بدر ہو جاتا ہے اس لیے برا ماننے کے لیے رشوت لے کر ماں بھان کی گالی دیتا ہے معمول لے کر ماں بھان کی گالی لیتا دیتا ہے چپ کے پکڑ کر لے جا کر تین دن کوٹ کر اس کے اوپر پیشاب کرتا ہے آج تک کوئی انسپکٹر دار یہ ایسا کرتی نہ برا لگتا کوئی بولا کیا اپنی اصلاح کے لیے ہم اگر کتا کہتے ہیں سور کہتے ہیں تو ہمیں مڈل ملتا ہے ہمیں کوئی انعام دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور اس لیے کہتے ہیں کہ خوراک کی اجازت دیتا ہے کل میرے اللہ نے کہا کہ لاپروانوں کی مثال کتے کی طرح ہے کچھ عورتیں برقع نہیں پہنتی اور کہنے پر کہتی ہیں کہ دل پاک ہے ہاں ان کا دل پاک ہے لیکن شرمدہ پاک نہیں ہے صحیح کہتی ہیں وہ ان کو ہارٹ کی بیماری نہیں ہے لیکن ان کی کا دعوت دے رہی ہے زنا کرنے کے لیے لڑکا لڑکی محبت کرتے ہیں اور گھر میں ماں باپ شادی کے لیے نہیں مانتے تو کیا کریں دیکھیے شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے کوشش یہ کریں کہ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ شادی ہو جائے تو ان کی دعائیں ان کی رحمتیں برکتیں شامل حال ہوں گی لیکن شادی کے شرائط میں ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے وکیل ہے گواہ ہے مہر ہے یہی تین چیزیں ہیں جس سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن میں نے کہا کہ ایسا کام نہ کرے جو ماں کو دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو اور باپ کو ٹھیس پہنچانے والا ہو زندگی میں ایک مرتبہ نکاح ہوتا ہے جو شادی ماں باپ کی آزاری کے ساتھ بدوع کے ساتھ ہوتی ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور اولاد آگے چل کر وہ کام کرتی ہے جو ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں آپ کا بیان کیوں اتنا سخت ہوتا ہے اور دوسرے عالموں کا اتنا سخت بیان کیوں نہیں کرتا ہے دیکھو ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے حضرت عمر کا مزاج اور تھا حضرت ابو بکر کا مزاج اور تھا حضرت عثمان کا مزاج اور تھا یہ مزاج مانگنے سے بھی نہیں ملتا جو عالمہ نرم بیان کرتے ہیں ٹھنڈا بیان کرتے ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہاں بیٹھ کر وہ مجھ جیسا یا کوئی اور سخت بیان کرنا چاہیں یہ رب کی دین ہے یا اللہ کی عطا ہے یا اللہ کی عطا ہر کسی کو نہیں مل سکتی یہ رشتے حلال کا نتیجہ ہے یہ بزرگوں کی دعائیں اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کا یہ نتیجہ ہے فرعون کے دربار میں جا کر فرعون کو للکارنا نمروز کے دربار میں جا کر نمروز کو للکارنا داڑھی بڈوں کی محفل میں بیٹھ کر داڑھی بڈوں کو برا برا کہنا سلیمہ دیکھنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر سنیما دیکھنے والوں کو چیلنج کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ رب کی دین ہے اب بس کی ضرورت ہے کہ خدا کرے ہر عالم دنیا میں حضرت عمر بن جائے خدا کرے ہر عالم دنیا میں ملا عمر کا نمونہ بن جائے ہر عالم اسامہ کا نمونہ بن جائے اس لیے کہ نمرود کثرت سے ہیں لیکن ابراہیم نہیں ہے فراؤن کثرت سے ہیں کوئی بوسا نہیں ہے ضرورت ہے ہر آلو کو موسا بننے میٹھے ہڈے کھلانے کے دل چلے گئے اب آپریشن سرجری اور کھوپڑی پھاڑ کر سینے کی ہڈیاں توڑ کر بائی پاس سرجری سے آپریشن کرنے کی ضرورت ہے گناہ اتنے بڑھ گئے گنا جس درجے کا ہوتا ہے بیماری جس درجے کی ہوتی ہے اسی درجے کا علاج کرنا پڑتا ہے ہارٹ کی بیماری آ گئی برین ٹیومر آ گیا حکیم صاحب کے پاس جا کر کوئی میٹھا شربت نہیں پیتا وہ سرجن کے پاس جاتا اسے پیسہ دیتا ہے اس کے پاس وقت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب دیکھو ہمارے باپ کا دل توڑ دو ہمارے باپ کا کھوپڑی پھوڑ دو پیسہ لو تو جب دنیا کی بیماری دور کرنے کے لیے کھوپڑی پھوڑوا رہے ہو تو اپنا روحانی علاج کرنے کے لیے سخت بیان برداشت نہیں کرو گے تو حضرت عمر کا کوڑا کا برداشت کرو گے ملا عمر کا درا کا برداشت کرو گے برداشت کرنا پڑے گا کیا محبت کر کے شادی کر سکتے ہیں محبت کر کے شادی نہیں کر سکتے شادی کر کے محبت کر سکتے ہیں حدیث پاک میں سرور آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ترا دل پتا آسینا مسلط نکاح کیا سیری فرحات محبت کریں گے کیا نیلا مجلو محبت کریں گے کیا بیموں میں کام کرنے والے کتے اور کتیاں محبت کریں گے ان کتے اور کتوں کی محبت کی لو اسٹوری تین گھنٹے میں ختم ہو جائے گی میرے آقا میرے مولا نے فرمایا کہ تم شریعت کے طریقے پر نکاح کرو گے یہ محبت شادی ہونے کے بعد جو ملتی ہے جنت تک جائے گی جنت میں بھی جو شادی شدہ متقی ہوں گے میاں بیوی وہ جنت کے اندر بھی رہیں گے ان کی لو اسٹوری تین گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے سیری فرحاد کی لو اسٹوری ان میں سے ایک مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیلا مجنو کی محبت کی اسٹوری لیلا کی جنازے سے ختم ہو جاتی ہے لم تر نل متحفین مثلاً نکاح میرے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے طریقے پر جو نکاح کرے گا وہ موت کے بعد بھی عالم برزق میں بھی بیوی بن کر رہیں گے وہ میدان محشر میں بھی جوڑے بن کر رہیں گے وہ پلس میں بھی ہاتھ پکڑ کر چلیں گے اور جنت کے اندر بھی حضرت علی حضرت فاطمہ کی طرح شادی شدہ زندگی گزاریں گے یہ کیا لو اسٹوری کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ لوگ شادی میں مہر طے کر کر مہر نہیں دیتے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد کچھ عورتیں اس مرے ہوئے آدمی کی عورت کی بنگڑیاں پھوڑ کر بحث معاف کراتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ کافرانہ مشرکانہ طریقہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان نکاح کرتا ہے اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں ہلا کرتا ہے اور گنا سے حرام کے پلڑے پیدا ہوتے ہیں حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں نالائق جوڑے کی رقم لینے کے بجائے گھوڑے کی رقم لینے کی بجائے بھیک لینے کے بجائے آج سب سے پہلے تو عورت کا مہر ادا کر پھر دیکھ تیری زندگی کے اندر خیر و برکت پیسے ہوتی ہے مہر کو فرض نہیں رکھنا عورتیں سمجھتی ہیں آج یہ بیان سن کر جا کر ابھی تحجد سے پہلے ابھی فجر کی ہمارے مولانا صاحب نے کہا مہر ادا کرو عورتیں پوچھ کی کیا جی ارادہ چھوڑنے کا ہے کیا یہ ہم نے ماحول بنا لیا ہے کہ طلاق کے وقت کھلے کے وقت یہ گویا ہم نے ڈپازٹ کی رقم عورت کو نہیں چھوڑنا بول کر بڑے بڑا مہر باندھتے ہیں یہ کافرانہ طریقہ ہے مہر چھوڑا باندھو ادا کرنے کا ہو اور ادا کر دو سنت طریقے پر شادی کرو مسلمان کو خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر پھول پہننا جائز ہے یا نہیں عورت پہن سکتی ہے اور جو مرد عورت بننا چاہتا ہو اس کو پہنا سکتا کوئی چیز کمیشن میں لینا جائز ہے نہ جائز دیکھو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن حرام ہے حلال چیز کا کمیشن حلال ہے حرام چیز کا کمیشن حرام ہے ایک مسلمان رنڈی کی دلالی کر رہا ہے تو وہ حرام ہے شراب کی دلالی کر رہا شراب حرام ہے شراب کی دلالی کا پیسہ بھی حرام ہے اور زمین کا کاروبار حلال ہے ایک بروکر گھر دکھاتا ہے ایک مسلمان کو ایک کرایہ ادھر سے ایک کرایہ ادھر سے لیتا ہے حلال ہے ماٹکیٹ حرام ہے ماٹیکیٹ کا گھر دلاتا ہے وہ دلالی حرام ہے اسکوٹر دلاتا ہے اسکوٹر کا کاروبار حلال ہے تو اسکوٹر دلا کر اس کا کمیشن لیتا ہے بھائی مجھے دو سو روپئے دے دو کام حلال ہے حلال کاروبار کا کمیشن حلال ہے حرام کاروبار کی دلالی اور حرام کاروبار کا کمیشن حرام ہے صرف کمیشن حرام نہیں ہے کمیشن حرام ہونے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے ماں باپ اگر دین کے کام میں کوئی رکاوٹ بنے تو کیا ماں باپ کی بات مانی جائے یا نہیں حدیث پاک میں اللہ کے حدیث نے فرمایا لا مخلوقی فی معصیت الخالق خالق کی مخلوق کی سات خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے ماں باپ اگر اپنے بچے کو کہیں داڑھی منانے کے لیے ماں باپ اپنی لڑکی کو کہیں اسکٹ پہننے کے لیے پردہ اتارنے کے لیے تو اولاد کو حق ہے کہ ماں باپ کی بات کو اخلاق کے دائرے میں ادب کے دائرے میں رہ کر ٹکڑا کر دے نہیں کہ گالی دے دے دین کے کھمنڈ میں اور دین کے نشے میں ماں باپ کو گالیاں دے گالیاں دینے کی اجازت نہیں اس لیے کہ اللہ نے کلام پاک میں اپنی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت کا جو حکم دیا وہ ماں باپ ہے ولا تقل ہوگا تنہر ہوگا وقل ہوگا قولن کریما اس تک نہ کہنا اگر وہ داڑھی بنانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی بات سنی انسنی کر دیں ایک کام سے سنے ایک کام سے چھوڑ دیں لیکن انہیں برا بھلا نہ کہیں وہ اگر حرام کاروبار کا حکم دے نہ مانے اللہ کی اطاعت کرے لیکن ماں باپ کو گالیاں بھی نہ دیں بری بات بھی نہ کہیں یہ عنوان جو آپ نے یہاں چلا اسی عنوان سے متعلق گزشتہ اس بار کو پور میں اور دوسری ہندوستان کے مختلف گوشے میں جھارکھنڈ میں بہار اڑیسہ کلکتہ وغیرہ میں بھی بیانات ہوئے اس کی سیاست اور ان کی سی ڈی برائے فروخت ہے آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں اور جیسے کہ ہم نے کہا چندے کے تعلق سے خاص طور پر آپ بھی دیں ہماری ماں اور بہنیں اگر آئی بھی ہیں وہ بھی کسی جو ہے کم بچی یا کوئی چھوٹا لڑکا وہاں پر ہو تو یہ سمجھتی ہیں کہ چندہ تو صرف جو ہے دینا مردوں کا کام ہے آپ بھی دیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا میں نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھا ہے اور یہ سب کا اور یہ کاروبار یہ سب کا یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلاتا ہے آج کا فنڈ یہ جو چارج فنڈ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے یہ جو چٹفن چلایا جاتا ہے وہ حرام ہے یہ سود کا کاروبار ہے یہ ہوتا ہے پن کورے کا میں ایک سو روپئے لگایا ایک سو روپئے پانچ آدمی پانچ سو روپئے لگائے چٹھی نکالی گئی تو جس کی چٹھی نکلی اس کو پانچ سو روپئے دے دیے گئے یہ حلال ہے یہ فنڈ حلال ہے اور یہ ہے کہ بولی لگائی جاتی ہے تیس ہزار کی چٹھی ہے بولی لگائی جا رہی ہے جو جتنا مجبور ہے وہ اس میں اتنا گھٹا رہا ہے وہ کہتا ہے بیس ہزار وہ کہتا ہے اور انیس ہزار کوئی پندرہ ہزار کوئی نو ہزار تو یہ جو بولی لگائی جاتی ہے بولی کی چٹھی حرام ہے اور جو قرے کی چٹھی ہے جس میں پوری رقم لگائی جاتی ہے وہ حلال ہے اللہ تعالی ہمارے سننے سننے کو قبول فرمائے درود شریف ایک مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا وعلی علی سیدنا مولانا محمد و وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمائی ومن تبعہم بی احسان الى یوم الدین اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد اللہ تنحل به العقد وتنفرد به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغضام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ولا تجعلنا معهم سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين